پیکنگ میں فیل ہو جائیں گے تو پیکنگ شروع ہوگی پہلی پیکنگ خبر پریس کرے گی کیا کرے گی تو سے خبر دبائے گی کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ یہ پھسلی ٹوٹیں گے کالی کملی والے آخا بتاتے ہیں ایک ایک چیخ زمین پہ مارے تو آسمان تک جائے گی مرا مرا بچاؤ بچاؤ کون ہے بچانے بچا اس کے ساتھ گئے رشتے دار ساتھ گئے دوست گئے جی مر جاتے بیوی بچے ساتھ دیتے ہاتھ دیتے ہاتھ دیتے خبر کو سلا کو خبر کو بات دیتے ہمارا نہیں ہے تیرا ہے تو دیکھ لے گا جی؟ کتنی بھی محبت والی بیوی ہے نما تمہارا مرد خبر کو دیکھو ڈر کا تھا خبر میں کوئی کم مرد ہے مرد ہے مچھلی بڑا نام لیے دل میں درد ہے مردہ ہے کرتے زندہ رہے تو زندگی کی جوڑی مر گئے تو ڈیڈ باڑی کرتے اب جوڑی بولتا ہے ڈیڈ باڑی بولتا ہے ڈیڈ باڑی بابا کبلا نہیں بولتا جد باڑی کباری کا جدا خان کتنی بھی محبت پہلا بیٹا ہم دے ارے بیٹا منہ سے تیرا بابا قبرستان کو دیکھ کے ڈر کو مرتا تھا اکیلا بے سسم کا جگہ تو بھی ذرا سائڈ میں سو کروا دی تو سو ذرا بات سو رہے دلی در مئی کا چھو تو مئی کا کیا دوں میں بیٹا سے ایسا ہوتا ہوں بولتا چھوٹا نہیں فروٹی دنیا کے سارے ناتے ہیں کون کس کی خبر میں جاتے ہیں یہ ساری کی ساری خالی باتیں کوئی ساتھ دیتا نہیں پورے ہاتھ دیتے ہاں ایمان ساتھ دیتا بولو رحمان کام آتا خبر میں ساتھ دیتے کالی کملی والے کام آتے اللہ ہمارے فضل فرمائیں گے کالی کملی والے سفارش کریں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرے بھائیوں سب سے زیادہ غم اور درد کس کا تھا اپنا امت کا امت کسی کا رحمت عالم بن کر آئے ہاں؟ رحمتیں لے کر آئے برکتیں لے کر آئے راحتیں لے کر آئے چڑھا لے کر آئے ہاں۔ ہاں؟ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آئے صرف یہاں کی کامیابی ملنا کوئی کامیابی نہیں ہے کتا بھی جی رہا ہے گدا بھی جی رہا ہے بیل بھی جی رہا ہے اصل کامیابی موت کے وقت کی بولو موت کے وقت میں کامیاب ہو کے جائے پھر اس کے بعد کی کامیابی خبر کی اس کے بعد کی کامیابی حشر کی اس کے بعد کی کامیابی کی اس کے بعد کی کامیابی جنت کی ہر جگہ کے کامیابی آقا لے کر آئے ایسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہم درود بھیجیں گے ایک الفاظی درود ہے ایک عملی درود ہے الفاظی درود کیا ہے ایک شارٹ درود ہے لائٹ درود ہے ہر ایک پڑھ لے سکتے سب کو یاد کر سکتے صلی اللہ بولا اللہ ہی وسلم شارٹ ہے نہیں لیٹ ہے لائٹ ہے نہیں ٹائٹ ہے نہیں تو مجھے تو یہ جو میں پڑھا نا نماز میں پڑھتے اللہ صلی علی محمد والا علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم یہ لمبا درود ہے یہ بل لئی درود ہے جب بھی آخا نام سن سنے ہم درود پڑھیں درود بڑی بابر کا چیز ہے گزشتہ سال ایک مکوں کی جماعت حیدرآباد گئی تھی گنگوں کی کسی زبان نہیں آتی ایک گونگا جو ہے اشارے سے ایسی بات کرا سارے لوگ چیخ مارے اپنے اشاروں سے بولا ہے ٹرانسلیشن کرنے والے ترجمہ کر کے بولے کیا بولا انہوں نے یہ بولا ہے شہد کی مکھی سے کوئی پوچھے تو پھیکا رس چوستی کڑوا رس چوستی اب نیم پہ پھول کا رس میٹھا رہتا کڑوا رہتا نیم کے پھول کا جو رس پھول کا جو رس ہوتا کیسے رہتا رہتا بس پھولوں کا رس میٹ ٹھیک ٹھاک رہتا تو پھیکا اور کڑوا رس چوس کے جب پیٹے میں جاتی ہے تو اس کو میٹھا کیسا بناتی تو اس کے بعد وہ شوگر فائدے ہے گڑ فید ہے مکھی کیا میں پھیکا اور کڑوا رس چوس کے پیٹے میں جانے سے پہلے محمد رسول اللہ کے درد ہو تو درست کی وجہ سے کڑوا رس میٹھا ہو جاتا اللہ اکبر ایک حقیق مخلوق چھوٹی مخلوق وہ جو آخا انعامدار چاند درست بولتی ہے اس کے کڑوے رس کو میٹھا کرتا ہے اللہ اپنے غلام اپنے نبی کے غلاموں کو کیا نہیں دیتا آخا کے شہیدوں کو کیا نہیں دیتا ایک بار علیہ السلام جا رہے تھے ایک مردے کی ہڈیاں پڑے ہوئی تھی کس کے چیخو گئے تو ہڈیاں پڑے ہوئے تھے اللہ علیہ السلام کو وہی بھیجے مسا ان ہڈیوں کو غسل دو اس پر کفن پہناؤ اور اس پہ نماز زنا پڑھ کے دفن کرو ہم نے اس شخص کی مغفرت کر دیا تو السلام کو تعجب اللہ اس کا کوسی نیکی پسند آئی کوسا عمل پسند آیا جس پر آپ نے مغفرت کر دیا موسا اپنی زندگی میں تمہارے کو جو کتاب اتری ہے توریت بولو توریت پڑھ رہا تھا اس نے میرے محبوب کا نام دیکھا ہے اس بندے نے تم بھیجا جائے اس پر میں نے اس کی مغفرت کر دیا السلام کو امتی والوں پہ درست بھیجتا ہے اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں ہم تو آخا کے غلام ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں ہم سب کے دلوں میں آخا کی محبت ہے نہیں بولو ہر ایک کے دل میں آخا کی محبت ہے کوئی ہمارے سامنے نبی کو میں گستاخی کرے برا بلا کرے ہم برداشت کر دیں خون کھول جاتا آستین چڑھ جاتی کچا یا پکا کھا جاؤں گا کچھ بولنا ہے تو مجھے بول مگر میرے آنکھا کو مت بول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عزت وہ و مقام دے کے بھیجا ہے جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو کس کا درجہ ہے خدا بزرگ تو ہی القصہ مختصر ہے اللہ کے بعد اسٹری لکھنے والے تعریف ہونے والے آقا کی شان میں لکھتے لکھتے تھک گئے آخر میں رک گئے کیا ہو گئے تھک گئے رک گئے آخا آپ کے شان میں لکھنا ہمارے ان ہاتھوں سے کیا ہو سکتا ہے ہماری ذہن کیا کام کر سکتے تھک گئے گئے رک دیکھیے بعد بزرگ تو ہی الخصہ اللہ کے نام کے ساتھ اگر کسی کا نام ہے وہ کس کا نام ہے ہمارے آخا کا نام ایک مرتبہ ہمارے آخا نے اللہ سے کہا اللہ تو ابراہیم کو خلیل بنایا کس کو اور اسماعیل کو زبی بنایا آدم کو سفی بنایا نوح کو نبی بنایا اور موسا کو کلیم بنایا عیسیٰ کو روح اللہ بنایا اللہ تو نے مجھے کیا دیا اللہ نے فرو میرا محبوب میں تم کو وہ دے رہا ہوں جو کسی کو نبی کو نہیں دیا وہ کیا ہے میرے نام کے ساتھ تمہارا نام ہمیشہ رہے گا عرش پر ہمارے نبی کا نام فرش پر ہمارے نبی کا نام ہر نبی کے زبان پر ہمارے نبی کا نام جب اللہ کسی نبی کو دنیا میں بھیجتے تھے تو وعدے لیتے تھے کتنے جہاں جا کے اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ ہم سب کے بڑے بولو ساتوں آسمانوں پہ چڑھے سدرا سے آگے بڑھے میرے محبوب تم سب کے امام اور سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہمارے آقا سارے مخلوق کے بڑے بولو جبرائیل سے بھی بڑے سات آسمان چڑھے نہیں چڑھے بولو کب چڑھے شبم میراج میں آتی نہیں آتی کرنول ضلع میں ادونی میں آتی نہیں آتی آتی میں آتی رجب بولا ہاں رمضان بولے وہ بولے شبل رجب کا مہینہ بولو مہینہ رجب کا اور سفر بڑا تعجب کا وقت تحجد کا رات میں گئے دن میں گئے اسرا بھی لیلا میں نے رات میں نے میرے نبی کو اپنے پاس بلایا اندھیروں نے بلایا آپ کے پاس نور تھا روشنی تھی آسمان چڑھے سائنس والوں کی طرح شام تک جا کے نہیں آئے سائنس کی آخری شام بولے تو بولا سورج تک جاتے بھی نہیں گئے تو تو واپس رپورٹ گئی وہیں بولے جاتے جاتے ہمارے یہاں کا سپر فاسٹ میل بولا سپر فاسٹ میل گاڑی جو نکلتی لوکل اسٹیشن میں چاند سورج ستارے لوکل اسٹیشن ہے یہ سائنس والوں کی پیسنجر گاڑی لوکل بس چاند تک جا کے واپس آئی ہمارا تھا چاند پہ ٹھہرے نا سورج پہ ٹھہرے سپر فاسٹ میل جو نکلتا ہے جنکشن میں ٹھہرتا ہے کہاں پر پہلا آسمان جنکشن ہے زمین سے اڑے چاند سورج کے جیسے کروڑوں بولو کروڑوں لوکل اسٹیشن دیکھے کہیں نہیں ٹھہرے پہلے آسمان پہ جا کے ٹھہرے جیسے پہلے آسمان پہ ٹھہرے تو سارے فرشتوں کا جنکشن ہوا بولو پہلے آسمان کے فرشتوں کا جنکشن خوشیوں کا فنکشن جب جنکشن میں گاڑی ٹھہر دی ایک ایک ڈبے سے جنکشن کرتے نہیں چلو بھائی ٹیفن کریں گے چائے پیئیں گے خوشیوں کا فنکشن ہو گیا فرشتے جمع ہو گئے جگہ بولے جلوا دیکھ لو دیدار کر لو اس بھی کام جن کے صدقے میں اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اللہ اکبر میرے بھائیو اس طرح دوسرا آسمان تیسرا آسمان شریف پڑھو کتنے آسمان ہے سات آسمان اے رو گدر نا ملو اے سات آسمان چڑھے سات آسمان پہ ایک بارڈر ہے جبرائیل کو وہاں جانے کا آڈر ہے جبرائیل وہاں جانے کا لیڈر ہے دوسرا فرشتہ جا سکتا نہیں گئے تو زندہ واپس نکال نہیں جا سکتا ملک مت جا سکتا اسرافیل جا سکتا صرف جبرائیل وہاں تک جا سکتا ہے زندہ واپس آ سکتا ہے وہاں تک ہمارے نبی کا ساتھ دیے واضح کہ ہمارے آنکھوں کو آگے جانے کے بعد یہ یا حبیبی حضا حضوری اللہ کے نبی میری بارڈر ختم بولا اللہ کے طرف آڈر ختم اور لیڈر ختم تمہارا گارڈر ختم کر دی اس کے آگے ایک ختم بھی جاؤں گا یا رسول اللہ اللہ کی تجلی مجھے جلا کے خاک بنا دے گی سدرا سے آگے کون گیا جبرے لمی سے پوچھو میرا کا دلہا کون بنا جبرے لمی سے پوچھو سات آسمان چڑھے سدرا سے آگے بڑھے ایک روایت کے مطابق آتا ہے اش پر بھی چڑھے اس پر اش پر چڑھے اور ہمارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر بھی ہمارا فکر عرش پر بھی ہمارا فکر جاتے اللہ کے دربار میں تحفہ پیش کرے گفٹ پیش کرے کیا بولے التحیات للہ بولا السلامات و طیبات اللہ میری جانے اور مالی عبادت تیرے لیے لے کر آیا ہوں اس پر اللہ پاک کیا بولے السلام علیکہ بولو ایوہ النبی و رحمت اللہ برکات میرا محبوب تجھ پر میرا سلام اور میری رحمتیں میری برکتیں جیسے السلام علیکہ ہے نہیں علیکم ہے علیکہ ایک وچن میں بہوچن نہیں ہے ریٹیل جملہ ہے ہول سیل جملہ نہیں ہے ایک کا سیگا ہے جمع کا سیگا نہیں ہے اللہ حکم بولے تو سب آتے علیہ کا بولے تو ایک السلام علیہ کا ہے نا علیہ کا رحمت اللہ برکاتہ آخا تڑپ گئے ہمارے ماں باپ قربان ہمارے بال بچے فدا ہو کالی کملی والا تڑپ گیا اللہ میں اکیلا نہیں ہوں میرے پیچھے امت ہے بولا قیامت تک آنے والی امت ہے ہم سب کو یاد کر کے رونے لیں اللہ میں اکیلا نہیں ہوں میں ریٹیل نہیں ہوں میں ہول سیل ہوں میرے پیچھے امت ہے گناگار امت ہے کمزور امت ہے اللہ اس امت کو اپنے نبی کی ہمت ہے ہے نہیں بولے ہمت ہمارے آخر اکیلے جاتے ہم سب کو لے کے جاتے ہم سب کو لے کے جاتے تنہا نہیں جائیں گے اللہ نے کہا نبی تجھ پر میرا سلام آخا تڑپ گئے اللہ میرے اکیلے پر تیرا سلام کیسا آپ نے کیا کہا السلام علامہ کو لمبا کی نا ہے ڈبل علیف کا آواز نکالنا نہ مطلب قیامت تک یا اللہ آپ کا سلام میری قیامت تک آنے والی امت اس میں میں بھی ہوں آپ بھی ہیں ہم سب کو یاد کر کے بولیں یا اللہ تیرا سلام تیری پوری امت پر ہونا والا عباد اللہ صلاحوں پر نیکوکاروں کاروں پر گناہ گاروں پر اللہ تیرا سلام سب پر بنا فرشتے حیران ہو گئے موسا بارہ پردوں کے پیچھے سے اللہ کو نہیں دیکھ سکے اور اللہ کے محبوب ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے کسے بالکل آمنا سامنا ہے بالکل سامنے ہے موسیٰ علیہ السلام بارہ پردوں کے پیچھے سے تور پہاڑ پر تجلی دیکھے تو بے ہوش ہو کے گر گئے پورا پہاڑ جل کے خاک ہو گیا اور اسی چودے جو لگے تھے وہ سب مر گئے یہاں دیکھو اللہ کا محبوب محبوب رام سامنے کھڑے رہنے کے بات کریں فرشتوں کو ہوا سارے فرشتے صحا کیوں نہیں اٹھا کیا بولے اشد اللہ اشد اللہ محمد رسول ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں سارے فرشتوں نے گواہی دیا ہر فرشتے کے مقام پر ہمارے نبی کا نام ہر نبی کے زمان پر ہمارے نبی کا نام اللہ کے عرش پر ہمارے نبی کا نام جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا جیسے روح ڈالی گئی پہلی آنکھ کھلی تو عرش پر دیکھے وہاں کیا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ بولو محمد رسول اللہ ابھی آدم پیدا ہوا ہے یعنی وہ اس سے پہلے کلمہ لکھا ہوا ہے آدم تعجب کرے اللہ یہ تیرے نام کے ساتھ جو نام ہے آخر یہ کون ہے آدم تمہاری اولاد میں سے ہے مگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہیں کیے جاتے وہ نہ ہوتے تم بھی پیدا نہیں کیے نسل تمہاری ہے مگر اصل وہ ہے بولا ہاں تم جی رہتے ہو ورجنل ہے کیا ہے ورجنل ورجنل ہے ہمارے آخا ورجنل ہے پوری کائنات جیرس ہے نبی کے صدقے میں بنی کیسے بنی اللہ کہتا ہے محمد نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا دنیا میں تمہیں زبر علیہ السلام سے ہمارے آخر انٹرویو لیے کیا لیے پوچھے جور تم ہر نبی کا زمانہ پائے ہر نبی کے پاس آئے ہر ایک بات وہی لائے آخر تمہاری لائف کتنی ہے کیا بولے تمہاری عمر کیا ہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو چلے ہیں نور کے زمانے میں آئے ابراہیم کے زمانے میں آئے اور آخر عیسیٰ کے زمانے میں آئے انجیل لائے میرے زمانے میں آئے قرآن لائے آخر تمہاری عمر کیا ہے جبریل بولے یا سننا میری عمر کا اندازہ مجھے خود نہیں ہے میری عمر کیا ہے ہاں میں ایک بات بولوں گا آپ پہ اندازہ لگا لیجیے میری عمر کیا ہے اللہ کے نبی جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے میں ایک نور کا تارا آسمان پہ دیکھتا ہوں کس کا وہ نور کا تارہ ایک مرتبہ نکل جاتا ہے ڈوب جاتا ہے دوسری بار نکلنے میں ستر ہزار برس لیتا کتنے پھر نکلتا پھر ڈوب جاتا پھر ستر ہزار بار نکلتا یا میری لائف اور عمر کا انداز لگا لو میں اس نور کے تارے کو میری زندگی میں ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے دیکھتے ہمارے عقم اس کو ہنسنے لگے جب جانتا ہے وہ نور کا ستارہ کون ہے وہ نور کا ستارہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا میرے نور سے اللہ نے سارے نور پیدا کیے ایسے نبی کی امت ہمارے نبی سب سے بڑے چھوٹے بڑے اور ہماری کتاب چھوٹی بڑی امن کتاب قرآن سب سے بڑی کتاب اور اور ہم کو ہماری امت چھوٹی بڑی بہت بڑی امت پوری دنیا میں چڑی امت اور بارہ مہینے میں سب سے بڑا مہینہ کون سا رمضان آتا نہیں آتا قانون دینے میں آتا میں آتا نہیں آتا آنے دیتے نہیں آنے دیتے کوئی کے گاؤں میں مولانا جا بولے بھائی اور رمضان آتا ہے حضرت کیا کیا لاتا ہے کیا بھی نہیں دن بھر بھوکا رکھتا پیاسا رکھتا ہے دیکھو حضرت میں والے تھوڑی دیر کو بخور کھانا پڑتا ہے پانی پینا پڑتا ہے اور رمضان آنا بھی نہیں کوئی ہمیں آنے دیتے بھی نہیں کرتی کب آتا ہے بولو کدھر سے بولو گاؤں میں پٹے قربانی کے پوتلے پھول کو ہے بتا لتا بھی جا رہا ہے منتم کے تو انتیس کو ذرا دو فل تیس کو کمپلسری کر دی کدھر سے آتا سے آتا ہے چاند کدھر نکلتا ہے مغرب سے اب بنتیس کو جگ بٹا رہے کون بھی آتے گاؤں میں آنے جانا رہے رمضان کو نہیں آنے دینا کہتے کس کو ابراہیم کو آنے دینا اسماعیل کو آنے دینا ستار گفار کو آنے دینا رمضان نہیں آنا دن بھر بھکا رکھتا کہتے پیسہ رکھتا کہتے اور نہیں پھونکنا بھی چھڑاتا ہے تھوکنا بھی چھڑاتا ہے بیڑی سگریٹ پینے والے کیا کرتی پھونکتی بیڑا کھانے والے تھوکنا پھونکنا اٹھا کو پھینکنا ہے شام تک دیکھنا ہی چاہیے ہمیں ذریعے ذریعے کو بیڑی پینا پڑتا بابا دیکھا ہمارے پیڑا ہوتا ہے اور کا بولے بڑکا بولے بیڑا کھانا پڑتا ہے ہمارے گرام میں یہ دونوں نے آج اب جا کے ان کی گیند بیٹھے اب ستر آیا گپر آیا جبار آیا شکور آیا حسین آیا قسمت خراب ہو کو نیا جمائی وہ گاؤں کا انہیں بھی اسی دن ہے اس کا نام محمد رمضان رمضان بولتے لٹا لے کے جو پیٹا پڑنا شروع کرے میرے میرے رکھنے بولنا وہ بھوکا ہے کیا رکھ دو مانتے دے بھائی پھوکنا جی، چھوڑنا پھوکنا چھوڑنا بیٹا اٹھا کو پھینک کے چلے گرم مارے میں کہتے رمضان کہتے ہیں تمہارے دن ادھر مہینے رہے وہ چاند نکلے تو رمضان کہتے ہو ارے رے گڑ چنا لے گا من کو آنے نہیں دیتے آنے دینا بولو رمضان اللہ کا مہمان بولو ہاں یہ مہمان آتا ہے گھر کی زمیندار کے دور کرا کے جاتا ہے یہ ایمان جس کی زندگی میں ہوتا ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کرا کے جاتا ہے ریکارڈ کو صاف کرا کے جاتا ہے اللہ اس کا احترام کرنے کی توفیق دے اہتمام کرنے کی توفیق دے اکرام کرنے کی توفیق دے اہتمام اکرام کیا ہے تیس روزے رکھنا ہاں ڈیڑھ چار بیٹے کیا کریں تیس رکھو تیس کو کام بننا دے شروع کے دن بعد کے دن رکھو تیس میں ملیں گے باپ کی جاگیر ہے یہ بیٹے بڑے روزے دارا کرتے ہیں ہمیں تیس رہنے والے چھوٹے تین صبح کے دن لگے تو اللہ لگا کو کیا کرتا ہو تیس کر لیتا ہے سمجھے تو تیس روزے رکھنا بیس تراوی پڑھنا جتنے ہمارے اہل اللہ گزرے ربانی عبد الخیلان محبوب اسلام رحمۃ اللہ کتنے پڑھے بیس پڑھے خواجہ من الدین چشتی اجمیر والے رحمت اللہ کتنے پڑھے بیس پڑھے امام شاپ امام ابو حنیفہ امام مالک امام مل بیس پڑھے ہمیں کتنے پڑھنا ہے ہمارے دادا پردادا کھر کھڑ دادا سکڑ دادا کسے پڑھے ہمیں بیس پڑھنا ہے تیس روزے رکھنا ہے اللہ پاک ہمیں رمضان کا احترام کرنے کی اکرام کرنے کی اہتمام کرنے کی توفیق دے جہاں بھی اللہ نے نماز کا ذکر کیا اس کے پیچھے کیا بولا روزے کا ذکر ہے زکات کا ذکر ہے اللہ رمضان کا بھی احترام کرنے کی توفیق دے میرے بھائی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وزل تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عرش پر اور ہر جگہ امت کا فکر ہر جگہ امت کا ذکر امت کا کام بنا تو اللہ کا شکر ایک مرتبہ ہمارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا سجدہ کیے کتنا سجدہ بہت گھنٹوں کے سجدے میں پڑے سر کو اٹھا رہے نہیں پڑے ہوئے صاحب یہ سمجھے شاید ہمارے آخا سجدے میں بلا دیے گئے اللہ پاک اپنے محبوب کو سجدے میں بلا لیجیے شاید ہم کو کولے نہیں بتائے نہیں کچھ بھی نہیں آخا چلے گئے اٹھائیں گے نماز میں ہے کہ کیا ہے جی نہیں اٹھائیں گے چلے گئے کہ کیا ہے جی اب اس کے اوپر بہت دیر کے بعد محمد رسول اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھایا جب سجدے سے اٹھائے آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے بولے خوشی کے آنسو ہے صحابہ رونے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہمارے بال بچے فدا ہوں آخا آپ نے کہے کو اتنا لمبا سجدہ کیا یہ خوشی کے آنسو کیا ہے آخر کیا بولے سنو بھائی کام بن گیا آج زبین کو بھیجا کر اللہ نے امت تک آنے والی امت کی مغفرت کا وعدہ کیا اس کے شکرانے میں میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا اللہ نے میری امت کی مغفرت کا وعدہ کیا محمد خوش ہو جاؤ بولے سب رب کا فتح تھا قیامت میں تمہارا رب تمہاری امت کے بارے میں راضی کر کے جنت میں بھیجے گا اللہ نے میری امت پر احسان کیا وقت فرق کا وائدہ کیا تمہارا نہیں اس کے شکرانے میں چل لمبا سزا کیا فکر ہمارا فکر ہمارا کام بنا تو شکر بھی ہمارا تیر بھائی بزرگوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ میری امت جنت میں جانا کہا جانا میری امت دوزخ میں نہیں جانا میری امت دنیا میں تیاری کر کے مرنا تیاری کیا ہے لا الہ الا اللہ بولے تیاری کیا ہے محمد رسول اللہ تہارت کبھی توڑنا نہیں نماز کبھی چھوڑنا نہیں تہارت نہیں توڑنا لا الہ الا اللہ نماز نہیں چھوڑنا محمد رسول اللہ رشید پڑھو اللہ اللہ کا حکم توڑنا نہیں بولا محمد صلی اللہ نبی کا دامن چھوڑنا نہیں نبی کا دامن چھ مہینے دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا نہیں چھوڑنا پکڑنا ان شاء اللہ ہم سب آخر کے پیچھے جنت میں جائیں گے یہ کلمہ پڑھ کے جینا بنتے بہت کلمہ پڑھ کے جانا خبر میں سوال کرے تو کلمے کا جواب دینا خبر میں دو سیکنڈ ماسٹر آتے ہیں امتحان لیتے ہیں پہلا سوال رب کے بارے میں سب کے بارے میں من بتا بتاؤ تمہارا نبی کون ہے اس کا سوال کیا ہے اللہ ہم سب کو جواب دینا آسان کرے اللہ ہم پر احسان کرے میرا رب اللہ بولا جس کا کلمہ الہ الا اللہ تمہارے نبی کو میں میرے نبی رسول اللہ جن کا کلمہ محمد جو کلمے کا جواب دینا وہ جنت کا نواب ہوگا اس کو اللہ جنت کے بعد میں سنائیں گے کلمہ پوچھیں گے خبر میں نماز پوچھیں گے حشر میں نماز کہاں پوچھیں گے میں سمجھے یہاں کلمہ اور نماز کلمہ نماز لے کے جانا ہے کنجی اور خفل بولا کنجی اور خفل ہے تو کام بنتا نہیں بنتا بنتا ہے نماز پوچھیں گے نماز مومن بندے کا نور ہے نماز کے لیے جنت کا ٹور ہے بولا نماز لیے جنت کا ٹور ہے نمازی جہنم سے دور ہے مومن بندے کا نور ہے <clears throat> نماز زندگی میں برکت سے لاتی بولا نماز مرتے خود کلمہ دی یاد دلاتی جو پندرہ گانا نمازی ہوتا ہے مرنے کا وقت آتا ہے شیطان گمینہ گھجے کا پیشاب لے کے آتا ہے اور اللہ ایک ہے بلکہ نیک کے نکمر پیاز بجا دوں اور پانی کی آس پیدا کر دوں جو بدنسی مسلمان جو نماز کے نہیں کرتے اللہ کا کلمہ نہیں پڑیں گے گھجے کا پیشاب پی کے مریں گے اللہ میری تمہاری حفاظت کرے امین بولو مگر جو پانچ ٹائم کے نمازی آخا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پاس آسمان سے ڈائریکٹ فرشتہ اترتا اور شیطان کو مار کے ہٹا دیتا نمازی کو کل میں لا بولے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑا کھینچتا یہ نماز کل میں خبر میں وائٹ کر دی ٹائٹ خبر میں جنت کی لائٹ سمجھا دی اور ویسے تو گرمی ہو رہی کھڑکی کھول کے میرے بھائیوں جب خبر میں ٹھنڈی ہوائیں دلا دی اور کی فضائیں چلا دی اور مچھلی بچھا کر پورے سے آ کر اور اور ہم کو نئی رات کی کے سلا دی یہ نماز قیامت کے دن کی ججمنٹ کا کا دن دن فیصلے لاسٹ فائنل ججمنٹ ہوگا قیامت کے دن اس یہ نماز لائر بن کے بولو وکیل بن کے کھڑے رہیں گے نا یہ نماز تو اپنے نبی کے ذریعے بھیجا نہیں بھیجا بھیجا ہوں جب بھیجا ہے یہ بندہ فرسٹ ٹائم کا نمازی تھا آپ اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے میں وکیل بن کے دو زخم ڈالنا ہے بول دے یہ تو نہیں بھیجا اللہ بولیں گے نہیں بھیجا بول کے نہیں نہیں ضرور بھیجا ہو پھر آپ اس کو جنت پہ ڈالیے پھر جنت کا فیصلہ کرائے گی اللہ کے عرض کے نیچے جگہ دلائے گی سارے جنتوں کا جنکشن رحمان فنکشن بولو رحمان فنکشن ہوگا عرض کے نیچے جنتوں کا رحمان فنکشن اللہ ہم سب کا ڈنر کریں گے کیا کریں گے دعوت کریں گے اللہ ہم سب کو دعوت کھانے کی توفیق گے یہ ساری باتیں کالی کملی والے آخا مدینے والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شم میدان میں جا کے آنکھوں سے دیکھ کے آئے کے نیچے کی دعوت کیسی ہوتی ہے پھر میرے بھائیو کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کے لیے کہاں جانا ہے انہیں آتا ہے نا کل کو سب حضر کو سب پہ جانا ہے آخ کے حق کا پانی پی لائیں نبی کے حق کا پانی پلائے گی ایس کے جی کی دعوت کھلائے گی آخر سے جنت کا سرٹیفکیٹ دلائے گی کون نماز لڑے لڑے گا گا قرآن میرے بھائیوں سرٹیفکیٹ دلائے گا اور آخا کے حق کا پینا پلا کر پل سر پار کرا کے جنت میں پہنچائے گی وہاں تک لے جائے گی نماز رشتے دار وہاں تک ساتھ دیتے بیچ میں ہاتھ دیتے اس اللہ فرمائے آدمی کی زندگی کے تین پارٹنر ہیں کتنے تین پارٹنر ہے تین بھائی ہے پہلا بھائی زندگی میں ساتھ دیتا مرتے ہاتھ دیتا مرتے خبر میں سلا کے بعد دیتا دوسرا بھائی زندگی میں ساتھ دیتا خبر تک آ کے خبر میں سلا کے ہاتھ دیتا پھر ساتھ ختم کرتا تیسرا بھائی وہ ہے جو زندگی میں ساتھ رہتا خبر تک بھی ساتھ آتا خبر کے اندر قیامت تک ساتھ سوتا قیامت کے دن ساتھ آتا اللہ سے جنت کا فیصلہ کراتا دعوت کھلاتا آنکھوں کا پانی پلاتا اس سلاب سے چلاتا جنت تک پہنچاتا کہا تھا اب تینوں بھائیوں میں کیسے بیٹھا تھا پہلا دوسرا تیسرا دونوں تو ادر بھی جو گلا کاٹوانے بیٹھے جتنے میں ساتھ دیا وہاں سے ہاتھ دیا دوسرا خبر تک آیا خبر میں ہاتھ دیا تیسرا جنت تک ساتھ دیا آخر نے فرمایا پہلا جو بھائی ہے وہ مال ہے بولے پیسہ زندگی میں کہا تھا مالوں کام آتا ارے مال پیسہ آج کی زندگی میں کام آتی موت کے بعد کام آتی سن کھانے کے لیے کپڑے پہننے کے لیے کمبا بنانے کے لیے کوڑ کھانے کے لیے زندگی میں کام آتا مرنے کے بعد کام آتا اس کا رہتا دوسروں کے بعد جاتا اس کے بعد چلے جاتا اپنا لے کے جاتا بھی نہیں کوئی لے جانے دیتے بھی نہیں لے جاتے مال کو امن لے جاتے ایمان لے جاتے مال لے جاتے نہیں پورا کاٹ لیتے بھرتی پورا کاٹ لیتے نہیں کاٹ لیتے چھوڑ دیتے ضلع میں ہمارے گھر کروا کرسی میں نوجوان پٹا مارا اس کو نہلانے کے لیے میں نے بلایا ڈیڈ باڈی ذرا پھول گئی تھی سونے کا چھلا تھا ہاتھ میں کہا انگوٹھی سونے کی انگوٹھی تھی اب میں کہتے صابن لگا کو گلی صاحب سلیپ ہونا اس کو ریلیف ہونا کرتے ارے ہٹو تو کیا انگوٹھی پیچھے پڑی رہے دلیندر میں نے زمین ہلا کو کفن بنا کو نماز پڑھا جاتا ہوں تو میں دفن کر لوں تو پٹے کے ہمارا روشن کا روک کیا بولتے جی بابا تو گیا چھلا آج تو جہاں کرتی تمہاری محبت میں مٹھی پڑو بولا سبر کرو بھاؤ صبر کرو ہمیں سنا گھر کو بھیجا کو کٹنگ کیا کر دی سٹ کرو گھر سے ریٹ کرو خبر میں فیٹ کرو چار طرح سے ٹائٹ کرو سائڈ کو توڑو رات میں ہمارے سینے میں بیٹھیں گا کبھی بیٹھتے ہو بولے چلنا چال کو اٹھتا کو اوپر بیٹھ کو پریشان کریں گا گھٹو مجھ کے آؤ کدی کیا بول رہے گا جوڑتی گھٹو مچھیا ہوتی تو مال ساتھ دیتا نہیں ہم لے جاتے بھی نہیں ہاں صرف زندگی میں کام آتا مت دوسروں کے ہاتھ میں چلے جاتا دوسرا خاندان بولو رشتے دار کہاں تک آتے دلاتے دھلاتے کفن پہناتے نماز پڑھتے کندھوں پہ لے جاتے خبر میں سلا کے مٹی جانے کے بعد چھٹی لیتے کیا لیتے خاندان سے کٹی لے لیتے اس کے آگے کو جاتا ختم کچھ نہیں تیسرا بھائی نیک عمل بولو دین قرآن نماز روزہ یہ زندگی میں بھی کام آتا اور خبر تک بھی آتا خبر میں قیامت تک رہتا قیامت کے بعد حشر میں آتا حشر کے میدان سے کامیابی دلا کر جنت تک پہنچاتا یہ نیک عمل ہے کیسے بھائی کو پکڑنا پہلے دوسرے کو تیسرے کو تیسرے کو پکڑنا رسول کی مثال بتا رہا میں سمجھے زندگی ہے ختم ہونے والی ہے باقی رہنے والی موت آنے والی ہے نہیں کب آتی کہاں جا کو آتی کون سے جمع آتی کیا ہو کے مرتے بول سکتے ہر آدمی کو آؤٹ ہونے سے پہلے چار دودھ کرتی ٹھیک ہے چار ٹوٹے کب مرتا کہاں جا کو مرتا کون سے جمع مرتا کیا ہو کے مرتا سب ایک ہی جگہ مر رہے ارے دیکھو الگ الگ ہے نا ایک جگہ مر رہے ہیں الگ الگ ہے نہیں اور مرنے کے طریقے بھی الگ الگ ہے کئی طریقے سے مر رہے اب کون تو مریا بولتے کیسے مریا رے کہتے ٹکر ہو کو مریا رے کہتے بولتے نہیں بولتے کہتے تو چکر کو مرا فکر ہو کے مرا ہاتھ پہ مرا یا تو ٹرین گر کے مرتے یا پلین گر کے مرتے یا تو پلان بنا کے بھی مارتے کبھی پلان بنا کے بھی مارتے لے تو گنڈا گوڈر لیتو نیٹا کون مو نہیں ہاتھا مار کنارو کھی مارے پلان بنا کے پلین گر کے مرتے کئی طریقے ہیں موت کے کئی ٹائمنگ ہے موت کے کئی جگہ ہے موت کے ہے نہیں بہت مقصد بنے آتی نہیں آئی بولے تو واپس جاتی کچھ تو فیس اس لے کے جاتی کیا کیا تو کنول ضلع میں یا دونوں شریف میں جاتی نہیں نہیں نہیں سنے وہ رحمان پولیس کچھ لمسم لیتی وہ نہیں لے کے جاتی موت نہیں آنے پہلے آدمی مرنا بولے تو بھی مر سکتا نہیں آتم ہتیا کرنے کے بھی نہیں مرا کیا کر لیں گے ایک آدمی مرلہ بول کے ہمارے سلیمان زادی تھے اللہ ان کی خبر کو نور سے بھرے اللہ درجات بلند کرے اللہ کے گھر جا کے بچے کی زیارت کرنے لے کے آخا کی روزے کی زیارت کے لیے جا رہے تھے گمبے خدرا مدینہ شریف شریف جا رہے تھے اللہ ہم سب کو مدینہ شریف جانے کی توفیق دے آخا کا روزہ دیکھنے کی توفیق دے اور نبی کے سنہری جانی کے سامنے کھڑے ہو کر علامہ نے مصطفیٰ بن کر آخا کو سلام بننے کی توفیق آمین بولو جیب میں نہیں ہے تو بھی اللہ غیب سے نہیں جاتا مشرنے کے آخر کی اس میں امین قبول ہو گئی جیب میں چھٹی کوڑی نہیں دیں گی اللہ غیر چلے جائیں گے ایسے نہیں رہتے اللہ جیب کا موقع دے نہیں اللہ کے خزانے لامحدود دے تو جائے تو راستے میں انتقال ہو گیا میرے بھائیوں مدین شریف میں جنت البخی کی مٹی نصیب ہو گئی ہر رشتے میں اسٹیٹ کا پر پشتے ان کو رہتا تھا ابھی جو رحمان پشتے کا نام اسٹیٹ کا لاکھوں کے مجمے کو سگنوں میں جوڑتی تھی عجیب سمے نے دیا میرے ان کا ایک چالیس دن وقت لگا نلگوں میں تو ممبئی کا ریئل گزرے ریئلے پرانا بھارتم رانی ممبئی ایک آدمی کیا کرا مرنا بول کے دو منزلہ منزل پہ چڑھا سمجھے جی دو مارنا لائف ختم کرنا کہتے مارنا مرنا بول کے اوپر چڑھا چڑھ کو کودتے نیچے سڑک میں آدمی ٹیفی بندے کے لیے جا رہا ہے ٹیکسی میں کہاں پر جینے کے لیے جا رہا ہے گنگناتے ہوئے گانے گاتے ہوئے میں جا رہا ہے انہیں اوپر چڑھ کے کو نیچے نہیں دیکھا بڑے جو کودتے اس کے گردن کی گونی مر گیا نہیں بچ گیا جانے والا مر گیا انہیں بچ اب سل پکڑے یہ کیا پریشانی سنگل پریشانی تو ڈبل پریشانی آئی پولیس والے بیٹے آئیں گے مرڈر کیس بک کریں گے لاکھوں میں ڈال کے میرے سب بگاڑیں گے میں تو یہ خود نہیں بھی کہیں گا ذرا پہلے تو جانا سمبھاؤ میں خود کے بعد میرے پریشان کر جاتے تھے سونے میں بہو بہو بہو سی کون بولتی کتا بہو کیا دے کو بدوا دے رہی تیرا مدعا نکلو تیرا ڈالا کما لو تیرا جانا دو تو یا سات میں ہو گیا کون بیٹی آپ کیسا ہے انہیں مرنے کو دے تو نہیں گیا سمجھے ریئل گزرے گا سچتا ہی ایک آدمی مرنا بول کے چار ترکیبیں کرا کہتے کئی شرطوں میں مرنا بول کے زہر کی گولی منہ میں ڈالیا ڈوٹا ہے آؤٹ ہوتے نہیں بول کے کیا ہے ڈوٹا ہے پوری طرح لیا ہے پھانسی کی بسی ویسا تو مرنا پھر بھی ڈوٹا ہے فوٹو بال کو چپتے زمین کے گرتے بس سے مل کے گولی میں کے گھر پوچھے گا کیسے چپتے گئے تو ڈب کو مرنا کہتے کیا کہنا کئی شرطوں میں مرنا بول کے وہ گولی میں کے گھر کو چڑھا سیون ایٹ فون تو کھینچ کو گٹن ڈال بچتا ان کو سیون سیون زیرو کی بندوق لیا ریفل رائفل کنفرٹنگ مارنے کو مرنا ان کو اب پورے میں گھر کو چڑھا ہے وہ ابھی چار گلے میں ڈال جائے وہ زہر کا ماترا منہ میں ڈال جائے کود ہے کود میں ادھر ادھر ہلتا نہیں بٹن دبایا سیدھا بندوق کی گولی جا کو رسی کو لگی کس کو گولی تب کی نکل گئی ارے بجے موجود لاکھ گٹن ڈالے تو مٹا سنگا دے جائے صحیح بات ہے منڈی زندگی میں پھٹنے پڑو کھا لیے نہا نہ پانی میں ڈب کو مارا پھر جیسے کہ ویسا جی کو مارا کر اللہ اپنی قدرت دکھاتے موت بھی آنے سے پہلے کتنے بھی ترکیبیں کریے تو نہیں مر سکتا موت آنے کے بعد کتنے بھی ترکیبیں کریے تو جی نہیں سکتا جی سکتے ارے موت آنے کے بعد کوئی بچ سکتے کوئی چھپ سکتے کوئی بھاگ سکتے بولو سے چھپنے کی جگہ ہے ادبیوں سے چھپنے کی جگہ ہے فرشتوں سکتے رحمان پولیس کہاں کہاں رہتی ہر جگہ رہتی نہیں چھپ سکتی اس سے بہت کرتے ہیں تو میرے بھائی ہم کو مرنا ہے مرنے سے پہلے پہ تیاری کرنا ہے اور تیاری کیا ہے کلمہ بولو تیاری کیا ہے نماز تیاری کیا ہے تیاری کیا ہے اللہ نے مال دیا ہے تو زکام تیاری کیا ہے اللہ پیسہ دیا ہے بچے کی زیارت مزید شریف کی زیارت اللہ ہم سب کو نصیب کریں یہ مختصر زندگی ختم ہونے والی زندگی کب ختم ہوتی کہاں ختم ہوتی کوئی ختم کم ختم ہوتی بول سکتے نہیں بول سکتے اس لحاظ سے میرے بھائی اس زندگی کے اندر اللہ کی بندگی کرنا بولو نبی کی زندگی میں بس یہی فکر لے کر ہمارے آئے ہے یہ پوری کی پوری عمر جنت میں جانا بے رخ نہیں جانا میرے بھائی ہمارے ہم دنیا سے جا رہے تھے بھی ہمارے ہم خبریں شری میں سو رہے تھے بھی ہمارے ہم ہر وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم بولا امت کا کام اللہ کا نام ایک مرتبہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے جی میں نے لایا یا رسول اللہ آپ کیوں غمگین بیٹھے ہوئے اللہ آپ کو سلام جائے آپ کی غمگینی کو اللہ کو اللہ کا اچھا نہیں دکھ رہا رسول اللہ آپ غمگین کیوں بیٹھے جس جب نے یہ بات پوچھ رہا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شہادتیں ہو گئی تھی ایک شہادت سیدنا زینب کی جو مکہ سے مدینہ جا رہی تھی برسہ برس کے بعد جا رہی تھی بابا جان سے ملنا چاہ رہی تھی اور حمل کے حل جا رہی تھی مکے کے دشمنوں نے مدینہ کے جنگلوں میں پکڑ کر محمد کی بیٹی کو ستانا شروع کیا اور مدینہ جانے سے روکنے لگے جانا طلب رہی ہے رو رہی ہے ارے دشمنوں بابا سے بیٹی ملنے جا رہی ہے کیا نقصان کر رہی ہے میرے سر کے بیٹیاں نہیں میرے سر کے بہنا نہیں ہے کیوں مجھے ستاتے ہو میرے بابا آنکھوں میں پھر میرے بابا کے لیے دل ترس رہا پتی نہ جانے دو بابا بیٹے کو ملنے دو پتھر جیسے پتھر کافیوں کے رحم نہیں آیا ان کافیوں میں ہتار بھی اصول بول کے ایک زہریلا کیڑا تھا اس نے برچا اٹھایا آخا کی بیٹی زینب ان پر بیٹی ہوئے نو مہینے کی حاملہ ہے پیٹ میں مرد بچہ ہے سڑک کر چیخ مار رہی ہے ارے دشمن کل کو یہ بچہ دکھا میں میرے کیا کرنا چاہ رہا میرے بابا میری لاکھوں میں پھر رہے میرے آخا مجھے جو ہے چل پا رہے پتی نہ جانے دو بابا بیٹے کو ملنے دو میرے بہنوں سے ملنے دو پتھر جیسا پتھر انسان رحم نکھایا اور تل بیٹھ کر آپ کی بیٹی زارو خطا ہو رہی تھی میرے بھائیوں بلچا اٹھا کر آخا کی بیٹی کے پیٹ میں بھوک دیا چین رضی اللہ تعالیٰ نا اوک پر سے پتھر پہ گری پتھر سے لوگ پیا کے زمین پہ گر گئی اور بے ہوش ہو گئی بابا میں مدینہ آنا چاہ رہی تھی دشمنوں نے یہ مار کے گرایا مدینہ آؤں گی نہیں آؤں گی مکے والے آئے محنت کو لے گئے بڑا ہوا بچہ نکالا اور اور برسہ کھینچا کچھ علاج مالیجی کے بعد مدینہ روانہ کیا جب مدینہ گئی آخا مدینہ کے باہر کھڑے ہوئے تھے میری بیٹی آ رہی ہے میری خدمت گزار بیٹی آ رہی ہے وفادار بیٹی آ رہی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہی ہے آقا جو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے ان قریب آیا اندر سے درد بڑی آوازیں آ رہی تھی اللہ اللہ بابا جان بابا جان آپ ایک دم کھڑے پہ زینب پر بھری آوازیں کیوں نکالیں گے پردہ ہٹا کے دیکھا بے ہوشی کہ اللہ میں زینب ہے آنکھیں بند ہے زبان نہیں بولیں گے سانس چلیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطا ہونے لگے کہ نہیں ہو یہ میری وہ زینب ہے میری محبت میں امت کے درد ہم میں سب سے زیادہ کوئی بیٹی امت تکلیف اٹھائی ہے میری محنت ستائی گئی ہے دشمن پیٹ میں بچہ مار کر میری کے بیٹے کو ضائع کیا میری بیٹی کو زینب کو زخمی کیا آخر تھے کئی دنوں تک تڑپ تڑپ کے محمد الشاہ کی بیٹی زینب بابا جان کے گود میں سر رکھ کر دنیا سے چلے گئی انتقال کر گئی انہیں آقا اپنی بیٹی کی نماز جنازہ خود رسول پڑھاتے ہیں اپنے نورانی کندھوں کو لے کر مدینہ کا ایک مشہور قبرستان ہے اللہ سب کو مدینہ جانے کی توفیق دے اس مشہور قبرستان کو دیکھنے کی توفیق دے جنت البقی جنت البقی اس قبرستان کا نام ہے اللہ مدینہ شریف جا کر ہم اس قبرستان کو دیکھنے کی توفیق دے سیدھے ہاتھ پر بیوی فاطمہ اپنے بڑے بیٹے حسن کے ساتھ سو رہی ہے اما بیٹے کی خبر دیکھ کر اللہ میں درود پہنچانے کی توفیق دے دام ہاتھ پر تین بڑی بیٹیاں زینب رخے ام امسم دعوے ہاتھ پہ سو رہی ہیں ان تینوں بڑی بیٹیوں کی خبروں کو دیکھ کر اللہ نے درود پہنچانے کی توفیق دے دس قدم آگے بڑھے ہماری مائیں رس اللہ کی بیویاں اما عائشہ اما حفصہ اما ام حبیبہ ماریا زوریا زین ام سلمہ نو ہماری مائیں رضوان اللہ سو رہے ہیں اللہ ہماری ماؤں کی خبروں کو دیکھ کر درست پہنچانے کی توفیق دے آخر خبرستان میں جائیں کاندھے پر بیٹی کا جنازہ ہے سارے جا بیٹی رہنا بابا کے کندھے پہ جا رہی ہے ماں قبر میں اتر کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی خدموں سے تر کر نورانی ہاتھوں سے خورانی ہاتھوں سے چلا رہے تھے یا اللہ میری زینب کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے میری زینب کے لیے جنت کی ہوائیں کھلا دے آخر دعا دے رہے تھے بیٹے کو سلا رہے تھے یہ درد بھرا واقعہ ہمارے آقا کے سامنے ہوا جبیل پوچھ رہے سننا کس کا غم ہے بیٹی کا غم نہیں فرمایا اور ایک درد بھرا قصہ سیدنا حمزہ کا ہوا جس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عہد کی لڑائی میں میرے بھائیو آپ کے لاٹلے چچا لکھنے جگہ چچا ہم گناگاروں کے لیے قیامت تک آنے والی مت کے لیے آ کر اتنا درد بھری شہادت کا جام پیے اور اللہ کا نام کیے دعوت کا کام کیے جب حمزہ کو شہید کیا گیا چھوڑا نہیں گیا گلا کاٹا گیا سر نکالا گیا سر کو سر کو پھوڑا گیا اس کا چپا نکال کر ہندا نے شراب پیا پیٹ پھاڑ کر گردے اور کلیجے نکال کر کچا چبایا ہاتھ کاٹے پاؤں کاٹے ناک کاٹے میرے بھائی ٹکڑے ٹکڑے بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر صحابہ شہید ہو کر پڑے ہیں وہ درد غم لے کے آ رہے اور ادھر چچا کے درد غم کھا کے آ رہے ستر سادہ پڑے نے چچا کے ٹکڑے بنے نے اس دردوں میں تھے ایک دشمن نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھنا ادھر دیکھ رہے صحابہ کے درد ہم نیچے جھکا ایسا بڑا پتھر اٹھا کر ہمارے آخا کے چہرے پہ مارا یہاں کے پتھر لگا ہے سامنے کے چار دانت ٹوٹ کے گر گئے آخا زمین پہ گر گئے گرتے نے سر پہ پانچ مارا سر میں کڑیاں دھس گئی تین چار لیٹر خون نکل گیا میرے بھائی دانت ٹوٹے ہوئے سر پھٹا ہوا ستر صاحب شہید ہو گئے چچا کے پاس آئے جب آخا دیکھا ہاتھ کٹے ہوئے پیر کٹے ہوئے پیٹ پھٹا ہوا گلا کٹا ہوا دیکھ کر صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا درد بھرا رونا روتے ہوئے نہیں دیکھا میرے بھائیوں چچا کو دیکھ کر اتنا درد بھرا رونا روئے ہیں کبھی نہیں روئے جب بھی روتے تھے آنکھوں میں آنسو آتے تھے منہ نہیں کھلتا تھا مگر یہاں اتنا چیخ مار کے رہے رو رہے تھے اس کی لکڑی ہے میرے چچا حمزہ تمہاری میری مکے میں ہے آ کر تم کو دیکھے گی پوچھیں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امت کے لیے میرے بھائی کے ٹکڑے بنا دیا میری پھوپھی سب یہاں پوچھیں گی میں کیا جواب دوں گا پھوپھی کو کیا منہ بتاؤں گا چچا میری امت کے لیے ٹکڑے بن گئے ہاتھی کہیں گی میرے بھائیوں زہر و خطر آخر ہو رہے تھے یہ واقعہ چچا کا گزرا ہے اور پوچھا کس کا غم ہے نہ بیٹی کا غم نہ چچا کا غم اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں ہمیشہ و فاخر رہتے تھے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جمائی حسن حسین کے بابا حت علی کبھی یمن کبھی مل کے شام کبھی مل کے مصر دین کی بات پہنچانے کے لیے دعوت کا کام کرنے کے لیے جاتے تھے پیارے آخا بھیجاتے تھے جا کر میرے بھائیوں بس کلمہ پڑھاتے تھے نمازیں سکھاتے تھے امت کو دولت سے بچاتے تھے یا فاطمہ گھر میں کئی کئی دنوں کے فاقے آتے تھے اور حسو حسین بے چین ہوتے تھے ایسے درد بھرے واقعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے چٹا شہید بیٹی زینب شہید فاطمہ کے گھر میں فخر و فاقے ہیں ایک مرتبہ جی فاطمہ بابا سے ملنے کے گھر پہ آ رہی ہے دور سے دیکھا میری بیٹی آ رہی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہی ہے میرے دنوں کا چہرے سکون آ رہا ہے آپ خوشی میں مچل گئے اچھل گئے بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے کہ میری بیٹی ہے اور اور میری آنکھوں کی تارا ہے دل کے پیارا ہے دور سے تو سمجھ نہیں آیا جب قریب آئی دروازے کے قریب آئی دیکھتے آنکھا بے چین ہو گئے باتیں ہمارے جلد کا صاحب چہرہ کھینچا ہوا ہے آنکھیں اندر چاہ چکے ہیں گڑے پڑ چکے ہیں اور کمر پیس پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا بیٹی فاطمہ تیری کیا حالت ہے ماں تو اتنی دبلی ہو گئی دیکھتے ہی بیٹیوں کو دیکھتے ہی ماں باپ کا دل طرف جاتے ہیں فاطمہ جیسی بیٹی قیامت تو کوئی لا نہیں سکتا محمد الرسلہ جیسا بابا دنیا میں آ نہیں سکتا وہ باپ بیٹی کی محنت کو دے نہیں سکتا دیکھتے آخر طرف بیٹی فاطمہ تیری کیا حالت ہے ماں اتنی دبلی ہو گئی فاطمہ سر جھکا کے رونے لگی ہاتھ آگے بڑھایا یا رسول اللہ میرے شوہر اللہ کے راستے میں امن میں ہے آپ نے بھیجا ہے تین دن سے بابا میرے گھر میں تھا میں بھوکی میرے دونوں بچے حسن حسین بھوکے تھے آج میرے شوہر آئے وہ بھی بھوکے آئے مدینے والے انصار کے دل سے بابا ایک روٹی کا آتا میرے گھر آیا میں نے بگایا لنڈا بنایا پھیلایا ایک روٹی بنی چار ٹکڑے کیا اور ٹکڑا بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیا ایک پاؤ روٹی کا ٹکڑا چھوٹے صاحب حسین کو دیا ایک پاؤ روٹی کا ٹکڑا ان بچوں کے بابا میرے شوہر آپ کے جمعے کو دیا ایک پاؤ روٹی کا ٹکڑا بابا تمہاری بیٹی کے حصے میں آیا دسترخوان بچھا کر اور گلاس میں پانی لے کر نمک کے کنکروں کے ساتھ روٹی کھانے کے لیے بیٹھی ٹکڑا سوچ کر منہ تک لے گئی یا رسول اللہ ایک دم آپ کی بھوک یاد آ گئی آپ کے فاقے یاد آ گئے میں تو روٹی کھا رہی ہوں میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کے لیے کئی کئی دنوں تک بابا کھاتے نہیں بھوکے رہتے تمہاری بھوک کی نہیں تھی رسول اللہ یہ روٹی بیٹی کے منہ میں نہیں جا سکی میں بھوک کو پیٹ میں دبا لے کر آتا تمہارے پاس آئے ہو یہ روٹی لائے ہو بابا تمہیں کچھ کھانے کو ملا کیا نہ ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے خطا رو رہے تھے بیٹی تین دن کے بعد تجھے نے پاؤ روٹی دیکھا ہے فاطمہ تیس دن ہو گئے تیرے بابا نے روٹی آنکھوں سے نہیں دیکھا فاطمہ کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ماں بیٹی کے ہاتھ میں سے روٹی کا ٹکڑا لیا منہ میں رکھ لیا کھاتے ہوئے روتے فرمائے فاطمہ اتنے اتنے دنوں کے بعد یہ پہلا ٹکڑا ہے تیرے بابا کے منہ میں جا رہا ہے فاطمہ تمہارے بابا کو روٹی کی فکر نہیں ہے امت کی ڈیوٹی کی فکر ہے میرے بھائی اور بزرگوں فاطمہ کے گھر میں فاقے ہماری مائیں رسول کی بیویاں نو بیویوں کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہا نہیں سلگتا تھا ہانڈی چلتی نہ تباہ چڑھتا نہ کھانا پکتا نہ روٹی پکتی آپ کے بھتیجے آپا کے لڑکے اسما کے بیٹے رونے لگے خالہ جان سات دن تک دو مہینے تک چولہے نہیں سلگتے ہانڈی اور تبے نہیں چلتے کھانا روٹی نہیں پکتی ہمارے انکل اور آپ لوگ کیا کھاتے تھے اما ایسے رونے لگے فرمایا بھتیجے دو کالی چیزوں پر ہمارے اور تمہارے انکل کا گزر ہوتا تھا کالی کالی لا کے رکھ دی جاتی بھوک میں پانی بھی کالا نظر آتا ہے پانی پر ساٹھ ساٹھ دن سے ہمارے لیے لیے لیے ہم ہم کے کے امتوں ہماری مائیں رسول کی بیویاں ہمارے آپ کا ساتھ دے رہی ہیں میرے بھائیوں سات سات دن تک کھجور پانی پہ گزاریں گے بیٹیوں کے حالات یہ اور بیویوں کے حالات ہو نوازوں کے حالات یہ میرے بھائیوں ایک مرتبہ سب دھوپ کا موقع ہے حت عمر آ کے مسجد میں بیٹھ گئے اتنے میں تھوڑی دیر رو کر آ گئے عمر یہ نماز کا ٹائم نہیں نہیں گئی کہ وہاں سے بیٹھ گئے حت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے رونے لگے اب آج میرے گھر میں فاقہ ہے بھوک ہے ماں کو بچے ستا رہے تڑپا رہے دیکھا نہیں گیا مسجد میں آیا ہوں کچھ اللہ سے مانگ لوں اور روٹی شرما مانگ لوں کچھ سن گئی اب وہ کی آنکھوں میں تھے عمر میں بھی اس لیے آیا ہوں میرے گھر میں بھی فاقا ہے میرے بچے بھی لے ماں کو ستانے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اور ابو بکر رضانو مسلمان ہونے سے پہلے آخا کے پہلے بہت بڑے مالداروں میں تھے مکے کے بڑے سوکاروں میں تھے آج اس امت کے لیے آخا کا ساتھ دیتے دیتے اس درجے پر آگے دونوں سسرے ابو بکر عمر دونوں کے گھر میں فاقہ ہے یہ دونوں بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے دونوں عالم کے شہنشاہ ہمارے غمگیر آقا ہمارے صدیق نبی ہم ہمارے ہمدرد پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم آئے دونوں صحابہ کو دیکھ کر پریشان ہوئے ابو کرمان تم دونوں کے شاہ گئے دونوں کے آنکھوں میں آپ سے رو رہے آقا ہم دونوں کے گھر میں بھوک اور فاقہ ہے بچے ماؤں کو تڑپا رہے تھے نہیں دیکھ سکے مسجد میں آ گئے کچھ مانگ لینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی سلم کی آنکھوں میں حضرت ابو بکر عمر میرے نو بیویوں کے گھر میں تھا نو بیویوں کے گھر میں چلا نہیں سن رہا میں بھی بھوکا ہوں میں بھی اس لیے آیا ہوں مسجد میں آ کر کچھ مانگ لوں تینوں مل کر ایوب انصاری ایک صحابی تھے انصار میں سے تھے مدینے والوں میں سے تھے کھجور کے باغات تھے اور اونٹ کے دودھ اونٹ دودھ کے لیے اونٹا تھے اور گوشت کے لیے پوٹلے تھے دونوں کو لے کر آخا ایوب انصاری کے گھر آئے ایوب انصاری کی بیوی خوشی میں مچل گئے اچل گئی کیا مبارک مہمان آ رہے کیسے پیارے مہمان آ رہے شیخن آ رہے آخائے دو شنش آ رہے کچھ میں مل گئی ایوب کہاں گئے ابھی مارکیٹ والا آخا ابھی بلا لیتی ہوں بچوں کو دوڑایا دوڑ کے آئے چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے یہ میزبان یہ مہمان بھوکے ہیں جلدی کھجوروں کے جھاڑوں پہ چڑھے کچھ پکی کھجوریں کچھ گدری کھجوریں توڑ کر آخر اس کو نوش فرمائیے کھجور کھانے بیٹھ گئے سیدھا میں گئے ایک بہترین پوٹلا ذبح کیا کھال ادھیڑی اور مٹن بنایا <coughs> سے کہا دیکھو مٹن فرائی کرو روٹیاں بناؤ گوشت روٹی بناؤ جب تلا ہوا گوشت روٹیاں لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہیں میرے بھائیوں ہمارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روٹیاں نکالا کچھ چلا گوشت نکال کر اپنے بیٹھ کر ایو یہ میری بیٹی فاطمہ سے دے کر آؤ کئی دن سے میری فاطمہ بھوکی ہے میرے بھائی ہو میرے والے لوگوں سے میری بیٹی بھوکے ہو یہ روٹی اور گوشت لے جا کر میری بیٹی کے گھر میں لے کے آؤ بیٹی بھوکی بابا بھوکے میرے بھائیوں دونوں ستے بھوکے کس کے لیے قسم کھا کے کے کے کے بولو کس لیے لیے لیے امت ہم گناہ گاروں ساری ساری زندگی رو رہے میرے بھائی بہا بہار ایک مرتبہ آخا مدینے میں نظر نہیں آئے صاحب پریشان ہو گئے ہمارے آخا کہاں چلے گئے کدھر چلے گئے سارے صاحب مدینے میں گھر گھر تلاش کرنے لگے ہر جگہ ڈھونڈنے لگے کہ ہمارے آخا کا ڈرس نہیں ملا صاحبہ پریشان ہے ہمارے آخا نظر نہیں آ رہے جب نظر نہیں آنے لگے مکے کی اونٹنیاں چارا کھانا چھوڑ دیے مکے کی بکریاں چارا کھانا چھوڑ دیے ماں کے بچے دودھ پینا چھوڑ دیے آقا نہیں ہے دودھ پیتے بچے بھی اس کے نبوی میں اس کے رسول میں دودھ نہیں پیے صحابہ پریشان ہو گئے ہمارے آقا کہاں چلے گئے مدینے میں کئی نظر نہیں آ رہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابہ کی ایک ٹیم مدینے کے پہاڑیوں میں چلے گئی جھاڑیوں میں چلے گئے پہاڑیوں میں ایک بکریاں چرانے والا اپنے بکریاں چرا رہا تھا پوچھا بھائی ہمارے آخر کیا ہمارے نبی تجھے نظر ہے کیا بکریاں چرانے والا کہا میں تمہارے نبی کو نہیں پہچانتا تمہارے نبی کو نہیں جانتا البتہ بتا یہ پہاڑ کے سوراخ میں تین دن سے درد بھری رونے کی آواز آ رہی ہے ایسی درد بھری آواز ہے وہ آواز کو سن کر تین دن سے میرے بکریاں کھانا کھانا چھوڑ دی پانی پینا چھوڑ دیے میں پریشان ہوں میرے بکریاں چارہ نہیں کھا رہے میرے بکریاں پانی نہیں پی رہے وہ آواز سن کر اگر تمہاری ہمت ہے تو ہے جا کے دیکھو کون ہے کیا ہے کون ہو رہا ہے صاحبہ ڈرتے ڈرتے ڈر گئے جنگل کے گھر میں کر سجدے میں گرے رو اللہ اللہ تک آنے والی امت کو معاف کر دے اللہ میری امت کو جنت دے دے میرے بھائی کو تین دن سے بھوکے آگا رو رہے سادہ کی چیخیں نکل گئی یا رسول اللہ آپ یہاں کے رو رہے آگا سارا مدینہ پریشان ہے بکریاں چارا نہیں کھا رہے اونٹا چارہ نہیں کھا رہے بچے دودھ پی رہے آگا بس کر دیا آگا اللہ آپ کی دعا سن دے گا کبھی جنگل میں جا کے رو رہے میرے بھائیوں کبھی گھروں میں رو رہے کبھی حج میں جا کے رو رہے ہر وقت ہمارے آقا محمد سلام کو ہم گناہ گاروں کا فکر ہم امتوں کا فکر ہمارا ذکر میرے بھائیوں بزرگوں ایک مرتبہ بولے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب چھ مہینے کے آمینہ کے پیٹ میں تھے آپ کے ابا عبداللہ چلے گئے چھ مہینے کی عمر ماں کے پیٹ میں عبداللہ دنیا سے چلے گئے اور جب چھ سال کی عمر ہو گئی آپ کی آپ کی آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ شریف آپ کا ننیال کا گاؤں تھا وہاں لے کر چلے چھ مہینے کی عمر میں بابا گئے چھ سال کی عمر ہے ساری دنیا میں کام لینا ہے قیامت تک امت بنانا ہے دین پھیلانا ہے حالات کیسے درمیان کے ماں کے پیٹ میں بابا چلے گئے اور مدینہ چلے گئے آپ کا ننیال مدینہ تھا ننیال والوں میں ہمارے آنکھوں کو بتایا میرے میرے بیٹے کی کرامتیں دیکھو محبتیں دیکھو محبت دیکھو ننیال والے بہت خوش ہو گئے بچپن سے آپ کی کرامتیں ہوئی تھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے میرے بھائی آمینا کے پیٹ میں تھے آمینا کہتی ہے میں پانی لینے کے لیے بوڑھی پہ جاتی میرے پیر کے نیچے جو کانٹے اور پتھر آتے تھے میرے بیٹے کی وجہ سے روئی بن جاتے تھے روئی بن جاتے تھے میں کنویں پر بوری میں پانی لے جاتی میرے سہلیاں پانی کھینچتے تھے میں جب کنویں پہ بوری پہ جاتی میرے بیٹے محمد پیٹ میں ہیں ان کی برکت سے کنواں بھر کے باہر آ جاتا تھا پانی باہر آ جاتا تھا میرے بھائی کے پیٹ میں سے برکتیں لے کر آئے وہ رحمت ماں کے پیٹ میں سے رحمتیں برسا رہے میرے بھائیوں اور اور اور جو ہے جب عبد البتلف آپ کے دادا کمرے میں جاتے امینا کو دیکھ کے پریشان ہوتے آمینا ایسی خوشبو تو نے کہاں سے لگائی ہے یہ اتر سینٹ کہاں سے آیا ہے مامو جان میں نے کوئی اتر لگایا نہ خوشبو لگایا میرے پیٹ میں جو بیٹا محمد ہے اس کی خوشبو باہر آ رہی ہے میرے بھائیوں ماں کے پیٹ میں خوشبو ہے میرے دوستوں جب پیدا ہوئے بیوی امینا کو ایک تکلیف بھی نہیں ہوئی حالانکہ ڈیلیوری کے وقت میں زٹکی کے وقت میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے آ آ آ کئی آہیں بھرتے ہیں ایک صحابی آیا روتاب آیا ارے سننا میری ماں بوڑھی ہے پکا نہیں سکتی کھا نہیں سکتی دھو نہیں سکتی نہا نہیں سکتی کہیں جا نہیں سکتی میں پکاتا ہوں میں کھلاتا ہوں میں نلاتا ہوں میں جھلاتا ہوں میں کاندھوں میں لے کے جاتا ہوں یا سنا صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک ساری خدمت ماں کی کراؤں آخا میں اپنی ماں کا ادا ادا کیا اللہ بولے ارے نادان صابی تو اتنی خدمت کر کے ماں کی زندگی کا پورا حق کیا ادا کیا تیری بنری کے رکھنے تیری مانے کئی آہیں بری ہے ان آہوں میں سے تو نے ایک آہ کا خطا نہیں کیا میرے بھائیوں یہ تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو مگر آمینہ کہتی ہے میرے بیٹے محمد دنیا میں آئے چونکہ کاٹنے کی تکلیف نہیں ہوئی بالکل بغیر تکلیف کیا آئے میرے بھائی آئے آپ کے والد چونکہ چلے گئے تھے دائی آئی دودھ پلانے والے کلا کی عورتیں یہ معلوم ہو کر جانے لگی کہ یہ بچہ یتیم ہے اس کے بابا چلے گئے کوئی دائیا ہمارے آخر کو ہاتھ لگانے سے یار ساتھ لگانے سے یار نہیں کیا قسم بلی آلہ جس ملک میں اس کا نام مکہ پوری دنیا میں پھکا پریشانوں کا دھکا مصیبتوں میں پکا ایسی جگہ جہاں تین سو سات بتوں کا ماحول تھا شرک کا ماحول تھا بیت اللہ بت گھر بنا ہوا تھا مندر بنا ہوا تھا ایسے جگہ پیدا ہوئے ایسا پیدا ہوئے بابا چلے گئے کوئی تیار نہیں اخیر میں دائی حلیمہ نے ہمت کیا ہمارے آخر گود میں اٹھا لیا جیسے کالی کملی والوں کو اٹھا لیا حلیمہ کی چھاکیاں کچھ کھانے میں کیا بیٹھتے حلیمہ کی چھاکیاں سے بھر گئی اونٹنی کی چھاکیاں بھر گئی دیکھو بچے کے اپنے برکتیں بتا رہا ہوں کیا رحمتیں کیا برکتیں کیا راحتیں لے کر کالی کملی والے آئے میرے دوستوں میں بیٹھ گئی بیمار اونٹنی کی ساری روٹیاں ملک کے شام تک چلے گئی تھی ہمارے کو لے کر دائی ہلو بیٹھی بیمار روٹی میں ایسی چاند پڑی ہوا میں اڑنے لگی سارے دائیوں کو اولڈ ٹیک کر کے ہائی ٹیک بند کر نکل گئی سارے دائیاں چیخ مار کے رو رہے تھے ارے حلیما کو کوئی برکتی بچہ ملا ہے حلیما کو کوئی برکتی بچہ ملا ہے جس بچے کو ہم چھوڑ کے آئے وہ بچہ حلیما لے کر آئے حلیما کا نصیبہ جاگ گیا حلیما کی خدمت بڑھ گئی تو میرے بھائیوں ایسے کسم کسی کے حالات تھے آئے دنیا میں آئے میرے دوستوں اور یتیمی کی حالت میں آئے بابا دنیا سے چلے گئے چھ سال کی عمر میں آپ کی والدہ مدینہ لے گئی جا کر ماں باپ نے بتایا پھر وہاں سے واپس اللہ کے رسول کہتے ہیں چھ سال کا چھوٹا بچہ میری امی مجھے مکہ واپس لے کے آ رہی تھی کیونکہ میرے بابا کی خبر مدینہ میں تھی ملک کے شام جا کر عبداللہ آپ کے والد بی بی آمینہ سے نکاح کرنے کے بعد چار مہینے کے دلہن کو چھوڑ کے جا رہے تھے بیوی آمینہ رو رہی تھی عبداللہ چار مہینے کی جوان بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہو میرے پیٹ میں حمل ہے نہیں بیٹا بیٹی آئے گی تم جانے آنے آمینا تم پریشان ہونا مکہ جو ہے بھکا ہے پریشانوں کا دھکا ہے بول کے جاؤں بزنس کروں گا ویپار کروں گا سونا چاندی لاؤں گا خوشحالیاں دلاؤں گا آمینا کو تسلی دے کر اطمینان دلا کر ہمارے آخر کے والد عبداللہ بول کے شام جا رہے تو واپس آؤں گا دروازے میں کھڑے ہونا میرا سسوا ختم کرنا گلے لگانا بول کے چلے گئے یا تو بیمار ہو گئے بس واپس آ رہے تھے مدینے میں انتقال ہو گیا مدینے میں سو گئے میرے بھائیوں کہتے ہیں میری والدہ مجھے بالا کی خبر ہو گئی جیسے ابا کی خبر پہ گئی میری امی کا سب نیچے چکا امی کچھ بول رہی تھی سنے نہیں آ رہا تھا تھوڑی دیر میں امی کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے وہ جو مکے میں چھوڑ کے گئے آج خبر پہ آ کے میرے بھائیوں زیارت ہو گئی کہنے لگی عبداللہ تم اس سے کیا وعدہ کر کے کہتے آمینا مل کے جا جاؤ مال کما کے لاؤں گا سونا چاندی لاؤں گا دلاؤں گا وعدہ کر کے گئے مکہ نہیں آ سکے مدینے میں سو گئے میں تمہاری خبر پر آئی ہوں تمہارے بیٹے محمد کو لے کر آئی ہوں میری امت سال خدا ہو رہی تھی ہم ہی کو رہتا دے کر چھ سال کا معصوم بچہ میں بھی زاروں خطا ہونے لگا اس کے بعد میری والدہ میری امی مجھے مدینے سے مکہ لے کے آ رہی تھی تین آدمیوں کا قافلہ تھا آپ تھے آپ کی والدہ آمینہ تھی آمینہ کے باندھی تھی ان میں ایمن تینوں مل کر آ رہے تھے آتے آتے پھاڑیاں سے ہمارے تھے ابوا کا ایک بڑا خطرناک جنگل ہے ابوا کی پہاڑی سے میری امی میں امن اتر رہے تھے ایک دن ماں کا پیر پھسل گیا امی پہاڑ پہ گر گئی گرتے بے ہوش ہو گئی میں چھوٹا بچہ چھ سال کا امی کے پر گر کے لے لے اما کیا ہو گیا اما ہو گئے بات کر امی دیکھو اماں بہت دیر تک میں روتے رہا روتے رہا امی نے آنکھ نہیں کھولا آنکھ کھلی تو کیا بج بیٹا محمد میں جا رہی ہوں بیٹا میں دنیا سے جا رہی ہوں میرا وقت آ گیا میری چیز نکل گئی میں زیادہ سے لگا ماں بابا پہلے چلے گئے سمجھانے کی بات کریں امی ہاں بیٹا میں دنیا سے جا رہی ہوں میرا وقت آ گیا ہے اللہ تم سے بہت کام لے گا بہت دنیا میں نام ہوگا امت کا غم کھائیں گے محمد اللہ تمہارا نام چمکائے گا تمہارا دین پھیلائے گا مگر بیٹا ستایا بھی جائے گا تکلیفیں بھی آئیں گی صبر کرنا برداشت کرنا ہمت نہیں توڑنا محمد امت تو نہیں چھوڑنا یہ وعدہ کر کے آمین یہاں سے چلے گئی جنگل میں پہاڑ میں جنگل میں آمین کا انتقال ہو گیا پتا نہیں لیبر کہاں سے آئے کدھر سے آیا وہ گھنے جنگل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آنے لگ کی خبر بنائی گئی پتھر لائے گئے خبر بنانے کے بعد آپ کے دودھ پلانے والی ماں ام امن آپ کو لے کر مکہ آنے کے لیے پہاڑی سے نیچے اتری پلٹ کے دیکھا ہمارے نبی موجود ہی ہیں پریشان ہو گئے ارے محمد کہاں چلے گئے میں اتری لیبر اترا دیکھا کیا ماں کی خبر ہے پاس سے بھری رونے کی آواز آ رہی ہے ان میں عمر اوپر چڑھی ہمارے آقا ماں کے پیٹ پہ آؤں گے سو گئے ماں کی خبر کو کمر کرے گھٹ پکڑ لیے ماں کے سینے پر اپنا سینا رکھا ماں کے سر پر اپنا سر رکھا اماں میں مکہ کس کے ساتھ جو اماں آمینا خبر پہ پکڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اماں میں مکہ کس کے ساتھ جاؤں ماں میں تم کو جنگل میں سنا کے جاؤں کیا اماں بابا تو پہلے چلے امی سن لے سو دے کیا امی میرے بھائیو یا رسول اللہ کیا کیا مصیبتیں دیکھا ہمارا تھا ہم گو کے لیے ہم امتوں کے لیے ہم اما نہیں جاؤں گا اما نہیں جاؤں گا تمہیں جنگل میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا روتے روتے میری ماں تیری خبر پر ہی میری جان چلے جائے گی نہیں جاؤں گا میں نے پڑھائی بیٹا محمد امی چلے گئے بھائی چلے گئے میں کہیں نہیں اما میری اما سے مجھے جدا مت کرو میری امی کو جنگل میں سنا کے بیٹا کیسا ہوگا ماں کیا ہے ماں کی محبت کیا ہے ماں کی حکمت کیا ہے کمی کمی والا بتائے ماں ماں ماں ماں میں تمہارے ساتھ آیا تھا میں کس کے ساتھ مکہ جاؤں میں میرا کون مکے میں ہے زیادہ خطار ہو رہے تھے اور میں من زبردست سے ہاتھوں کو سنا بیٹا دادا کہیں دیں گے چلو مکہ بلا کے لائے دادا سے گھر مل کر میرے پوٹ رہے دادا نہ میری ماں رہی میرے بابا رہے دادا میرا کیا ہوگا دادا ہوئے پوتے ہوئے وہ تو رو ایک سال کا سب گزرا سات سال کے بارے تیسرا جھٹکا لگا دادا پن میں تر تاریم دکھا دو جب دعوت چلے گئے سارا خاندان دعوت کے جلانے میں لے کے جا رہا تھا میں تمہارا آیا محمد ضلع جلانے سو قدم سے جا رہے تھے زہر بتا رہے تھے نہ میرے بابا ہے نہ میرے میرے دادا بھی چلے گئے یا اللہ یا اللہ زہر بتا رہے تھے میرے بھائیوں یہ درد بڑے واقعات نبی سے پہلے کے ہیں ہمارے آقا میرے بھائی نبی ہونے سے پہلے کے نبی ہونے کے بعد اتنے درد بھرے واقعات ہیں اتنے دکھ بھرے واقعات ہیں ہم اندازہ نہیں لا سکتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماں باپ کو قربان کیے بیٹے قربان کیے جینے ہمارے ہم دنیا کے جانے ہمارے ہم صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک ہمارے دکھ در میں تڑپتے تھے بیٹی زینب کرتی ہے میری امی کا انتخاب ہو گیا میری ماں ختیجہ چلے گئی جب ماں مر جاتی ہے گھر کی بڑی بو بڑی بہن بڑی بیٹی پر ذمہ داری پڑ جاتی ہے میری اماں چلے گئے میرے بابا کی خدمت گزاری میرے بہنوں کی نگران کاری میرے سب پہ پڑ گئی میرے بابا مچے کی زندگی میں ہم انچوں کو دولت سے بچانے کے لیے میرے بابا صبح میرے گھر سے چلے جاتے تھے میں ناشتہ بنا کے انتظار کرتی شاید میرے بابا ناشتے پہ آئیں گے میرے بابا ناشتے پہ نہیں آتے بابا لیا بول کے میں بھی بھوکی رہتی تھی میں بھی نہیں کھاتی تھی یہاں تک کہ دوپہر کا کھانا لنچ کا کھانا بنا کے انتظار کرتی شاید میرے بابا دو پھر کھانے پہ آئیں گے دوپہر کھانے پہ نہیں آتے یہاں تک کہ شام ہو گئی رات ہو گئی صبح کے سے بابا اپنی ہمت کے لیے میں ڈگی میں لنچ میں دیر میں میرے بابا رات ہو گئی میں روتے میں کھڑی ہوئی یہاں تک کہ رات کا کھانا کھا کر سارا مکہ بستر میں سو گیا پورے دروازے بند ہو گئے کھڑکیاں بند ہو گئی سڑکیں سمسان ہے اندھیرا ہے میرے بابا نہیں آئے میں دروازے میں کھڑی ہوں چاروں طرف دیکھ رہی ہوں زیادہ طرف رو رہی ہوں صبح میرے گھر سے بابا ابھی تک نہیں آئے مکی کے کافر ہے میرے بابا کو پتھرے مار مار کر کہیں نیچے گرا ہے کیا بابا تڑپ رہی کیا سامنے سے مجھے مارتا پیچھے سے ابو لہل مارتا سامنے ادھر سے اسبا مارتا ادھر سے شدہ مارتا ولید کمینہ سکتے سر کے پتھروں کی ٹوکری سر میں ہونا ہوتا میرے بھائی ہم گنا داروں کے لیے ہم امتوں کے لیے آپ پتھرے کھا رہے خون میں نہ رہے میرے نہ کہتی میرے بابا پتھرے کھا کھا کر خون میں نہ کر کر دینے کا میں عورت بیٹی کہاں جا سکتی ہوں کیا دیکھ سکتی ہوں دروازے میں کھڑی ہوں داروں خطار ہو رہی ہوں میرے بابا کہاں سے آ رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں یہاں تک کہ میرے بھائیوں اور کبھی کبھی سوچتی تھی میرے بابا کی آنکھوں میں مٹی ڈالی جاتی آنکھیں ملتے بیٹھتے کبھی کانٹے بچھاتے تھے ابو الحب کی بیوی آپ کی چاچی کانٹے بچھا کر پتلی مٹی ڈالتی تھی اور کانٹوں میں پڑ جاتے کانٹے چیزوں میں گھس جاتے نکالتے ہوئے بیٹھتے تھے کبھی آنکھوں میں دھول ڈالی جاتی کبھی کچرے کی ٹوکریاں ملی جاتی یہ سارا منظر سوچ رہا ہوں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں میرے بابا کہاں سے آ رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں صبح گئے اور طریقے سے بھی میرے بابا کو ستاتے تھے مکے میں ایک جگہ ہے اللہ ہم سب کو مکہ جانے کی توفیق دے آمین بولو آمین بولو اللہ اپنے گھر نورانی گھر کو دیکھنے کی توفیق دے مکے میں ایک جگہ ہے حتیم حتیم کی چودہ میں جا کے ہر حاجی حجانی ماں دو رکعت پڑھ کے دعا کرتے ہیں آج ملنے سے بولے اللہ دعا کرتے اللہ ہم کو حتیم میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق دے میرے بابا ہتھی میں جا کر ساری ساری لوگ نماز پڑھتے تھے انت کے لیے دعائیں کرتے تھے میرے بابا کو نماز میں بھی سجاتے تھے ہتھی میں جا کر میرے بابا ہاتھ بھل کے نماز پڑھے تھے چار کافی آ کے گلے میں پھانسی ڈال کے کھینچ رہے تھے <laughs> میرے بھائی کیا بیان کرو میرے آقا کی درد داستان ہم گناگاروں کے لیے ستایا جا رہا ہے ہم امتوں کے تکلیف دی جا رہی ہے نبو سے چالیس سال مکے میں آپ کو کوئی پکا دشمن نہیں تھا ابو چلا شر پڑتا تھا ابو لب سر پہ لے کے ناچتا تھا آپ کی تعریفیں ہوتی تھی صادق الامین سچے اور امانت تعمیر دیا گیا پر جیسے تبلیغ شروع ہو گئی پبلک میں جانے لگے سارے دشمن بن گئے میرے بھائیوں گزرے میں میرے بابا کا دم گھٹ رہا ہے چھوڑ کے چلے گئے مکے میں اور ایک جگہ ہے مقام ابراہیم اللہ ہم سب کو مکہ جانے کی توفیق دے آمین بولو اور اللہ کے گھر کا طواف کر کے اور مقام ابراہیم کا نماز پڑھنے کی توفیق دے میرے بابا نماز پڑھ رہے تھے ابو جہد ابو لے اتبا شیوبا یہ سارے دشمن آ دیکھے محمد نماز پڑھیں سجدے میں سر ہے اور کوئی ساتھ میں ساہ بھی نہیں ہے ستانے کا اچھا موقع ہے کیسے ستانا کیا کرنا اونٹ کو کاٹا گیا اونٹ کا پیٹ پھاڑ کے اس میں پیشاب پاخانے کی جو پوٹیاں ہوتی ہیں جس کو ہم بوٹیاں دنیا کہتے ہیں اونٹ ایک ہفتے کا پانی پیٹ میں اسٹاک کر لیتا ہے ادارے میں جا کے پیتا ہے ایک ہفتے کا چارہ گھاس اسٹاک کر لیتا ہے ادارے میں کھاتا ہے جس پیشاب پاخانے کی پوٹلوں میں ایک ہفتے کا پانی اور چارہ تھا چار پانچ بڑے بڑے لیڈر میرے بھائیوں پیشاب پاخانے کی پوٹلوں کو بوٹی رسلا بلا کر محمد رسلا کے پار گردن پر ناپاک پوٹیاں رکھ دی گئی اتنے وزن تھے ہمارے آخر سر نہیں اٹھا سک رہے تھے سبحانہ رب العلا رب العلا فرمائیں کوئی صحابی آئے گا یہ موٹے ہٹائے گا میں سر اٹھاؤں گا نماز پوری کروں گا انتظار کریں کوئی صحابی تو آیا نہیں آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی دیگر میرے نظر آنکھوں کی تارا دل کی پیارا امی کے مثال کے گھر میں فاطمہ چھوٹی بچی تھی چھوٹے بچوں میں ماں باپ بہت بے چین کرتے ہیں میرے باپ ابھی تک نہیں آئے میرے باؤ کو کیا میرے باور کہیں تڑپ رہے کیا بیوی فاطمہ گھر سے نکلی سے سے ڈلاتے کابوں میں اللہ لا کر ہمارے شبی باؤ کو ہمارے پیارے آسا بجے دیکھا فاطمہ کی چیز نکل گئی اللہ کون دشمن میرے باؤ کے سر میں پوچھیا رہ میرے بابا لڑی گلونی فاطمہ دار خطا ہو رہی ہے وہ مجھے ہٹا رہی ہے چار بڑے بڑے پہلوانا سرداروں دونوں نے مجھے نہیں ہٹ رہے تھوڑی دیر کے بعد کو گر گئی محمد رسول سر کو اٹھائے نماز پوری کی <laughs> بیٹی کو دیتا ایک دن چیخ مار کے رونے لگے بیٹی فاطمہ بابا کو دیکھ کر نہیں رونا تیرے بابا صلی وسلم کی جان کی حفاظت اللہ لے چکا ہے فاطمہ جان سے کو نہیں مار سکتے ہاں خے تک سے والی ہم سب کا مان لے کر رونے لیں فاطمہ میری امت کے لیے مصیبت اٹھارو میرے مصیبتوں میں سب کا میں فاطمہ اللہ میری امت کو سے بچائے گا <coughs> میری عمر جنت میں جائے گی فاطمہ رونا نہیں رونا نہیں میرے بھائی اور بزرگوں کبھی پوٹیاں ڈالنا پھانسی ڈالنا پتلے مارنا میں اب کر کے سارے منظر سوچ رہی ہوں میں چاروں طرف دیکھ رہی ہوں چاروں رو رہے میرے بابا صبح سے لے گئے آدھی رات ہو گئی آئی امی آئے دے رہی تھی آدھی رات کے بعد میرے صلی اللہ وسلم میرے گھر کو آنے لگے دور سے دیکھ کر میں خوشی میں میں چل گئی چل گئی میرے باجان آ رہی رسول آ رہی مگر اندھیرے میں دکھا نہیں میرے باپ کا شہر قریب آئے کیا جی، دیکھتی جی ہوں کوئی کافر آیا سب پتھر سر پہ مارا ہے سر پھٹ کر بہو کے پورے کپڑے خود لگے ہو گئے دیکھ کر میرا دل دہل گیا میرا کلیجہ ہل گیا میری چیزیں نکل گئی بابا کون دشمن ہم کا سر پڑا یا رسول اللہ کسی نے کانٹی دار منڈے ڈال کر سامنے پیچھے سے کھینچا سارے کپڑے تار تار ہو گئے تھے کسی نے آنکھوں میں دھول ڈالا فوج میں رات کے شام کے سر کا چہرہ پھول میں چھپا ہوا ہے کسی نے کچرے کے ٹوکر جانا سینب کو یہ دیکھ کر میری جان کو خطر ہو جائے گی چوالوں میں پانی لا کر بابا کا چہرہ دھو رہی تھی زہر کو در ہو رہی تھی یار اللہ کئی کو یہ مصیبت اٹھائی بابا ہم بیٹے کو تر پائے مجھے روتا دیکھ کر میرے بابا چلا فلم رونے گئے بیٹی زینب اپنے بابا کو چل کر پریشان ہونا تمہارے بابا کی چاند کی حفاظت اللہ نے چکا ہے جان سے کوئی نہیں مار سکتے ہاں زینب ہم سب کا نام لے کر رونے آج تیرے بہت کی بات مکے والے ماننے تیار نہیں ماننے کی کوشش کریں امت کے لیے مار خار روزانہ ایک زمانہ آئے گا پوری دنیا میں کوئی میرا کوئی انسان بغیر کرنے کے لیے رہے گا ہر انسان ایمان لا کے رہے گا مشرق مغرب سے سر نکل سکتا ہے کبھی کم والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی اللہ ہم سب کو نبی کی بات پر یقین کرنے کی توفیق دے میرے بھائیوں ہر لین سے ہمارے آخر تڑپے ہیں ہمارے آخر روئے ہیں ہمارے آخر تکلیف اٹھائے پوری زندگی کا فکر یہی امت جہنم سے بچے ٹیبرے لا کے پوچھ رہا یا رسول اللہ آپ کو کس بات کا غم ہے یہ سارے درد بڑے واقعات سامنے تھے کسی کا غم نہیں فرمایا فرمایا ٹیبرے میری امت کا غم بڑھ رہا ہے میری امت کا قیامت میں کیا ہوگا چیرے ہمارے ہم جا رہے ہمارے ہم جس سے دنیا سے جا رہے تھے ملک الجبیل آیا یا رسول آپ کے ٹی شرٹ سکسٹی نائن سال ہو گئے اللہ آپ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے بالکل موت آیا ہوا ہے اور آپ کی روح کھیل ہونے والا ہے آپ کو اللہ کے لے جانے والا ہے آخا آپ اجازت دیں گے بالکل موت اندر آئے گا نہیں تو وہیں کھڑے ہو جائے گا کیا ہیں ٹھیک ہے اندر آؤ بولو اندر آتے ملک الموت موت کا فرشتہ رونے لگا کیوں روتا ہے آخا پہلا قصہ ہوا ہے یا رسول اللہ آج تک کبھی نے تمہارے خدا نے کسی کی روح لینے سے پہلے اجازت نہیں چاہی آخا آپ کے لیے خاص بات ہے میرے محبوب سے اجازت لینا اجازت پرمیشن لینے سے پہلے میرے نبی کی روح کھینچنا آخا مجھے حکم ہے آپ سے اجازت لینا آپ آنا چاہتے ہیں احترام احکام شاید لے کے جاؤں گا نہیں تو میں خالی چلے جاؤں گا حکم یہی ہے میرے بھائی اللہ نے فرمایا میرے نبی سے اجازت لے کے روح کھینچنا اگر میرا نبی اجازت نہیں دیتا گا میں تقدیر کو توڑ دوں گا میرے نبی کی مرضی میں چھوڑ دوں گا تقدیر کو بدل دوں گا میرے نبی کی خواہش پر آ جانا ہے آپ کیا کہتے ہیں جیل کو آیا یہاں جیل بول میں دنیا میں امت کے ساتھ یا چل جاؤں جبریل جب تک آپ دنیا میں رہتے کو سوتے نہیں امت بھر کے رہتے دل میں کھاتے نہیں کے رہتے سال پہ تین سال ہم بلی سے بھی صبر کر رہے تھے اللہ بھی صبر کر اب بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں اور راتوں میں رونے کی ضرورت نہیں اللہ کے پاس چلیے چلیے بولتے رہے رہے تو کہتا ہے میری امت کو چھوڑ کے چلے جاؤ اللہ کے لے جا کے پوچھ کے آ جا خیا تک جو امت آنے والی ہے میں ہوں آپ ہم سب کو یاد کر کے رونے لگے اما عائشہ اٹھارہ سال میں ہو رہی ہے دونوں کا فکر نہیں بیوی فتما بہت سے رہی چاہیے بیٹی کا غم نہیں حسن حسین نانا جان سے الگ ہو رہے نمازوں کا فکر فکر کس کا میرا اور تمہارا قیامت لانے امت کا جبرین اللہ سے جا کے پوچھ کے آ جا میری امت کا کیا ہوگا قیامت لگانے والے مسلمان کا ہوگا جبرائن ملک الموت کا معاشرے کے ڈھیلے میں کھڑے گئے سات آسموں کو چیرتا پھاڑ ڈالا گیا سیدھا منتا دیا اللہ تیرا نبی آنا چاہتا ہے یہ پوچھتا ہے ہماری امت کا کیا ہوگا بیویوں کا کیا ہوگا بیجیوں کا کیا ہوگا یہ اللہ کیا محبت کیا الفت امت کا کیا ہوگا فاطمہ کا کچھ تو ہم دو حسر سے نہیں پوچھتے ہمارے پوچھے اللہ کے رحمت سے سنا گئی جاؤ جبرائیل میرے نبی کو خوشخبری سنا دو جتنی امت اولت لگانے والی ہے پوری امت کو میرے نبی کے ہاتھ میں دے کے جنت میں بھیجوں گا میرے بھائی ہو میرے بھائی ہو جی آ کے بولا اللہ آپ کی امت کی فکر مت کیجیے اللہ ذمہ داری لے رہا ہے آپ کے ساتھ جنت میں بھیجے گا جمریج اب میرے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی میری رو کھینچ لو رو کھینچے جانے لگی بے بیچے ہونے لگی ہماری چھت میں لائشہ ایک تھالے میں ٹھنڈا پانی لا کے رکھو بے شم ہو رہی ہے پانی میں ہاتھ ڈال رہے تھے چہرے پہ رہے تھے اور سکون محسوس کر رہے تھے اس لیے میں پھر ہم لوگ یاد آ گئے امت یاد آ گئی ملک الموت سے پوچھنے لگے بالکل روح کے نکلنے کی تکلیف میرے کھو رہی ہے کیا قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو یہی تکلیف دے گا یا رسول یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں نبیوں کے امام ہیں وجود کہنا سے آپ کے خل پر ایک لائٹ اشارہ کرو آپ کی امت کو تو سندھی بکری کی کھال کھینچے کا آپ کی امت کو تو ان کے ان کے امن کے حساب سے جندی چیڑوں کو آگ میں ڈال کے جلا سرکا ایک پیٹ میں ہزار بچے بھوکے سرکا سنتے ہی محمد وسلم رونے لگے ملک الموت آخری عورت ہے ہم گناہ گاروں کو یاد کر کے دے رہے ملک الموت میری امت کو تکلیف مت دے یا اللہ چاہے تیرے امت کو تکلیف مت دے اس امت کے لیے بدر کی ساری رات رویا ہو ایک سیکنڈ سو میں اس امت کے لیے اور کم میدان میں چچا کے ٹکڑے دیکھا ہو اس امت کے لیے لڑ لینے والوں کو کربلا کے میدان میں حسن اپنے خاندان کے چودہ آدمیوں کے ساتھ شہید کیے گئے حسن کے بیٹے حاسم عبداللہ ابو بکر تین شہید ہو گئے حسن کے بیٹے حسن کے بیٹے علی اصغر علی اکبر ابو اگر شہید کر دیے گئے چھ پانچ بھائیاں جعفر عباس شہید کر دیے گئے پھر حسین نواز شریف خدا دیتا میرے داماد علی کو کوفے میں شہید ہوتا علی تم کو ابن الملزم شہید کرے گا علی تم کو تو جان دینا ہے علی تیرا سسکر میں میری امت جنت میں جائے گی علی تیری تو جان جائے گی میری امت جنت میں جائے گی اور عثمان نے فرمایا امت تم کو سچائی کی تکلیف دے گی عثمان آسمان والا ساتھ ہوگا مدین عثمان شہید کیے گئے میرے بھائیوں یہ بھرے واقعات تھے اس وقت میرے ساری تکلیف اٹھایا بالکل ماں کیا عجیب بات فرمایا میری امت کو مت دے قیامت تک جو امت آنے والی میرے بھائیو کیا محبت کیا جب ملک الموت قیامت تک جو امت آنے والی ہے اور امت کی تکلیف میرے سیڑھے پر ڈال کر میرے لوگ کی لے میری امت کو تکلیف مت دے میرے بھائیو کیا بیان کرو کیسا بیان کرو آخا کا درد ہم کتنے کو بتاؤ میرے بھائی ہمارے لیے چاہتے ہوئے رہے جیتے ہوئے رہے فرمایا میں حیات نبی ہوں میں خبر میں با حیات ہوں میں زندہ ہوں جو بھی مدینہ آتا ہے میرے خبر میں حاضری دیتا ہے سلام بولتا ہے میرے امت کا سلام کا جواب دیتا ہوں اللہ ہم سب کو مدینہ شریف جانے کی توفیق دے گنگ خدرہ اور سنے ہری گمبد دیکھنے کی توفیق دے آقا نے فرمایا مدینہ آ کر میری مدینہ کر چالیس نماز سے پڑھتا ہوں میری امت کا ہاتھ پکڑ کے جنرت لے جاتا ہوں اللہ مدینہ شریف جا کر آقا کی مسجد میں چالیس نمازیں پڑھنے کی توفیق دے اور نہ حج روزے پر سلام بولتا ہے میں نبی کا سلام دیتا ہوں ہمارے آقا خبر حیات ہے بنندہ ہے میرے دوست فرمایا ہر نبی ہر ولی خبر میں سو جائے گا میں خبر میں سو گا نہیں قیامت تک امت کی مغفرت کی دعائیں میری خبر میں کروں گا قیامت کے دن ہر نبی جنت کے دروازے پر ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہے جنت کا دل کھٹکارا ہے رضوان کھول جنت پہ ڈال رضوان پوچھا کون کون آ گئے آدم سے لے عیسیٰ تک آئے ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نہیں آئے دیکھا ہمارے آقا نہیں ارے ہمارے امام ہمارے سردار ہمارے احبار آخا کہاں چلے گئے آخا اسکنے ہیں اللہ کہہ رہا میرا نبی یہ کرسی میں بیٹھ جا محمد کی کرسی ہے جنت میں چلے جا آخا کہتے مجھے ڈر ہوگا کرسی میں گئی کرسی جنت میں میری امت باہر میں اللہ دے اللہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے میری امت کی ضرورت اللہ پہلے میری امت کو بھیج دے بولا اس امت کے لیے زندگی بھر قربانی دے کر آیا ہو میری امت کے بغیر میں جانے والا نہیں جنت جانے سے رکے راتوں میں سونے سے رکے دن بھر کھانے سے رکے پتے کھا کر خون میں نہا کر بے ہوش ہو کر ہماری دعائیں کرے آج وہ نبی کا دین ہمارے سامنے میٹھے آج نبی کے عمر سے طاہرت ٹوٹے آج امت سے نماز چھوٹے آج نبی کے عمر سے اللہ کے غم ٹوٹے نبی کا ترنا بند چھوٹے ہم ادبانی نیچے آج خان مصطفیٰ آج خان رسول اولیا گرام کے چھانے والے خود ربانی سید آپ الخان جیلانی محبوب سبانی رحمت اللہ علیہ بچپن میں جا رہے تھے پھر انہوں نے پکڑ کے ستایا عبد خاضر پیسے ہیں نہیں ہے مزاق کرتے ہیں بڑے بڑے نہیں بولتے مذاق نہیں کرتا میں رزاق کا بندہ ہوں میری امی نے وسیعت کیا بیٹا مال کے لیے آمال نہیں دکھائنا اندر کے جیب میں چالیس تلے سونا تھا دیکھتے ہی چوروں کا سدا چیخ مار کے دے لگا بیٹا سچ بولنے میں تجھے کس نے سکھایا میری امی نے سکھایا بس چوروں کا سدا چیخ مار کے رویا قدموں پہ گر گیا وہ بچپن میں پیرا نے پیر نبی کا نور جن کے ہاتھ میں جنت کا تور میرے بھائیوں پیرانی پیر کے ہاتھ سے چوروں کی ساری ٹیم دین اور کلمہ کر کے مسلمان بن گئے یا مسلمان تھے تو توبہ کر کے نمازی بن گئے خواجہ الدین چشتی اجمیر والے خواجہ رحمت اللہ اس امت کا زدم کھانے والے اور امت کے لیے رہنے والے ملتان سے نکلے ہندوستان گفرستان راجستھان تک محمد لاکھ کافروں کو محمدی مور دیے جنت کا ٹور دیے ان سے دور دیے ہر ولی کا ریکارڈ تبلیغ کا ہے ہر ولی کا ریکارڈ امت کے دور ہم کا ہے ہم اولیاء کے چاہنے والے ہم کالی کمرے والوں کا نام لینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم کھانے والے آخا کے ہاتھ کا پینے والے اور نبی کا سرٹیفکیٹ جنت کا لینے والے اب کے مسلمانوں ادونی کے بھائیوں میں سنا ہوں تمہارے اندر عشق رسول بہت ہے اور کی محبت بہت ہے میں بارہ سنتا ہوں ادنی کو آئے ہوں ان سے پہلے بھی آئے ہو آج بھی آئے ہو آپ بھائیوں کے سامنے بیٹھا ہوں سولہ سال سے میں عشق رسول میں سفر کر رہا ہوں آج میرے سینسٹھ سال ہو گئے سکس میں پھرا ہوں پوری دنیا پھرا ہوں آخا کی محبت نے کلمے کو پھیلانے کے لیے ان پیروں سے پچاس ہزار کلو میٹر میری زندگی کا پیدل ریکارڈ ہے حیدرآباد سے دلی پیدل گیا گنڈے سے ترپت کالا ہستی پیدل گیا میرے بھائی حیدرآباد سے گنکوٹ تینالی تک پیدل آیا میں ہر جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کالی کمرے والوں کا نام لینے والوں آخا کا درد ہم کھانے والوں نبی کے عشق محبت میں رہنے والوں ادانے والوں میں تمہاری شان بہت سنا ہوں تمہارے اندر آخا کا عشق بہت ہے اہل اللہ کے چاہنے والے ان کا نام لینے والے ادنی بہت موجود ہے اور سارے عاشقان مصطفیٰ عاشقان نبوی اس میدان میں آئے ہیں آخا کا درد ہم کھائے نبی کی محبت میں رہے ہیں آخا کا مل مسلمان کہتے ہیں نمازیں چھٹی چھٹا خبر میں طرف آئے میری امت ماں کے لیے حسین کو قربان کیا جس امت کے لیے فاطمہ بیٹی کو تڑ پایا جس امت کے لیے زینب جیسے بیٹی کو شہید کروایا جس امت کے لیے ہم نے جا کے ٹکڑے بنایا آج امت جماعت بن گئی آج امت پھٹ گئی امت نماز سے ہٹ گئی ایسے اپنے رکھنے ہم کھانا ہے کالی تم مرو کو محبت میں رہنا ہے نبی کا کام لینا ہے اللہ کا نام لینا ہے حوصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے فیصلے کرنے والے اللہ کے ہاتھ میں ہے تم کرو ہم رہا پھر اس یارے دلو آپ کے من کے لیے بندہ کچھ آپ پہ ہمارا ہے گھر گھر گیا ہوں کرنے کی دعوت دیا ہوں ہو ہوں آپ کے سامنے بول سکے حسر سے پوچھیں گے اٹھنے کے نوجوانوں یوتھ ہو یو کے ساتھ پورے دلی کے امت کے نشان کمرے پھل جائیں گے نانا کے بغل میں کھڑے رہے گا شادی کے کمر ضلع کے مسلمانوں میں دونوں نانا جان کا دل مٹا ہم نے دونوں بتایا زندہ نے بتایا جن نہیں دیکھیں گیا مقامی کے مسلمان کے کیسے نہ جانے نانا زندہ ملتے دیکھے ہسم سے ہم پوچھیں گے کیا جواب دیں گے عورتوں سے بیوی فاطمہ پوچھیں گی کیا جواب دیں گے لہٰذا میرے بھائی کو آپ کے درد کھانے والے ہو میں آپ کے لوگ امت کہیں ہے جائے امت نبی کے آنکھوں کے نم ہو جائے نمون نبی کے آنکھوں کے چند رکھے نمون نبی کے دل کا سکھ ہے ہم آپ کو سکھ پہنچانے والے بنے دکھ پہنچانے والے نہ بنے نبی کے آنکھوں کو ٹھنڈے پہنچانے والے جنت دین میں بچانے اس کے لیے آخر کے عشق میں پہلی کمرے والے کی محبت میں کون نبی کا سیدائی ہے کون پہلی کمرے والوں کا سدائی ہے اس مجلس کا ہیرو بنو سب سے پہلے اس مجلس میں آخر جس میں دکھ ہوتا ہے میرے بھائی آسمانوں پر نام لیتا ہے کون میں جاتے کون نہ چاہ رہے کھڑے ہو جاؤ سب کھڑے تھے بولو ہماری زندگی ہماری زبانیاں آخر کی محبت خدا ہوں گے سر ہم نے چالیس دن کے لیے پہلے میرے سوال ادینے کے آخا کے ساتھیوں کا کالی کرنے والوں سے محبت کرنے والوں کا ادونے والوں کا سوال ہے پورے کرنے والوں کا سوال ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ سب کھڑے تھے بولے چار چار مہینے کھڑے ہو جاؤ میرے بھائی کھڑے ہو جاؤ ہمت کرو میں آپ ساتھیوں سے بولوں آپ لبھی کیا آشیبوں سے